اندر کیسی صفات ہونی چاہیے اس صورت کے اندر دائی کی صفات بیان ہوئی تھی اور گویا اس صورت کے اندر دعوت کے طریقے بتائے گئے تھے اس صورت کے اندر دعوت دے کر جب آپ کی جماعت وجود میں آ جائے تو پھر آپ اس معاشرے میں کس طرح انتظام کریں اور اس کے لیے کن اخلاقی ضرورتوں کی ضرورت ہے وہ اس صورت میں بیان کیا جائے گا سلاسوں و خمسون آیا تیرے پن ہیں وقمس رکو آت اور پانچ رکو اس صورت کے پہلے رکوع میں پروردگار کی صفات اور جس طرح ملائکہ کا تذکرہ وہاں تھا یہاں بھی ملائکہ کا تذکرہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے کا وہاں تذکرہ تھا یہاں بھی اس کا تذکرہ ہے دوسرے رقو سے ہی یہ جو میں نے عرض کیا ایمان والوں کی صفات اور اجتماعی معاشرے کے اندر کیسے اخلاق اور کیسے انتظامات کی ضرورت ہے اس کا بیان فرمایا تیسرے رقو سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انسانوں پر آپ کے کیا اخلاقی فرائض عائد ہوتے ہیں اس کو اور آخر میں وہی کے طریقوں کو بھی بیان کیا گیا کہ پروردگار ہر کسی سے نہیں بات کرتا ہے جو مکہ کے مشرقین کا مطالبہ تھا اپنے بندوں میں سے منتخب کرتا ہے اور ان کے ساتھ کلام کرنے کا بھی اس کے مخصوص طریقے ہیں ان طریقوں سے وہ بات کر سکتا ہے وہ رب العالمین ہے بندوں سے کس طرح بات کرے جس طرح بندے سوچ رہے اس طرح نہیں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف شروع میں ہی عروف مقطعات ہیں جو حضرات کہتے ہیں کہ ان سے مختلف مضامین کی طرف یا مختلف شخصیات کی طرف اشارے ہیں وہ آپ نے اپنے ذوق کے اعتبار سے تلاش کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ پرور دگار کے صفاتی نام کی طرف اشارے ہیں تو ہر نام سے اس کے صفاتی نام کو دیکھتے ہیں خاص مراد حمید مین سے مجید عین سے علیم سین سے سمیع قاف سے قدیم اور یہی وہ الفاظ ہیں جن کے شروع میں یا حامیم میم سین قاف انصرنا ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنا ثابت ہے اسی سے سمجھا گیا یہ پروردگار کی صفات کی نام ہے ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عین سین کہہ کر کے کہا جائے کہ تو ہماری مدد فرما غزال کئی قبیل الزین من اللہ اللہ العزیز الحکیم اسی طرح وہی کرتا ہے آپ کی جانب اور ان لوگوں کی جانب جو آپ سے پہلے تھے وہ اللہ العزیز جو غالب ہے الحکیم جو حکمت والا ہے اس کے غلبے کا تقاضا ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ آپ کی جانب بھی وہی کرے اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی اسی طریقے سے کس طریقے سے بعض حضرات نے تو کہا کا ای جس طرح اس نے اوپر کی صورت نازل کی اسی طرح یہ صورت بھی نازل فرمائے اور بعد نے کہا کما اوحینا قبل کا جس طرح آپ سے پہلے بہت سارے لوگوں کی طرف اوحینا بہت سارے لوگوں کی طرف وہی کی للذین من قبل آپ سے پہلے لوگوں میں سے اسی طرح آپ کی طرف بھی وہی کی جا رہی ہے اور بعض حضرات نے وہ تیسری بات بھی فرمائی وہ کون سی کہ سورت کے آخر میں آ رہا ہے اس کے وہی کرنے کے کیا طریقے ہیں تو اسی طرح وہی کی جس طرح کے آگے بیان کیا جائے گا اگرچہ وہ عربی زبان کے اعتبار سے تھوڑی دوری کی بات ہے ایسا زبان میں ہوتا نہیں ہے اسی طرح وہی کرتا ہے آپ کی جانب اور ان لوگوں کی جانب جو آپ سے پہلے تھے وہ اللہ جو غالب ہے حکمت والا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کے لیے جو کچھ زمین میں ہے العلی اور وہی بلند و بالا ہے العظیم العظیم بہت بڑا ہے وہ بلند و بالا بھی ہے وہ عظمت والا بھی ہے آسمان و زمین کی ساری چیزیں اسی کی ہیں وہ شاہ مطلق ہے تقاد السماوات یتفترن قریب ہے کہ پھٹ پڑے سارے آسمان تقاد السماوات قریب ہیں ہے کہ آسمان یتفترن پھٹ پڑے فوقہن اپنے اوپر سے وَالْمَلَائِكَةُ ملائی بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد کرتے ہیں یا فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں جو زمین والے ہیں اور ہم پیچھے پڑ چکے کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہی بخشش مانگتے ہیں اللہ الغفور الرحیم سنو بے شک اللہ تعالیٰ وہی بخشنے والا ہے وہی رحم کرنے والا ہے آسمان کیوں اپنے اوپر سے پھٹے چاہتے ہیں تین باتیں بیان فرمائی گئی ایک تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے فرشتے ہیں آسمانوں کے اوپر حالانکہ وہ نورانی مخلوق ہیں ان کا وزن نہیں ہے انسانوں کی طرح دو سو ساٹھ اور ایک سو بیس اور اتنا اور اتنا لیکن اس کے باوجود اس کثرت کے ساتھ ہیں کہ آسمان چرچرا رہے ہیں اور پھٹنے کو تیار ہے اس قدر فرشتے ہیں انسانوں کو احساس دلایا تم کون ہو تمہاری تعداد ہی کیا ہے کتنے فرشتے ہیں وہ اس کی تسبیح کر رہے ہیں دوسرے فرشتوں کی تسبیح سے آسمان اور زمین آسمان پھٹے جا رہے ہیں اتنی کثرت کے ساتھ وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں کوئی رکو میں ہے تو رکو میں ہی کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہی کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہی اور تیسری بات بتائی گئی جو ہم پڑھ چکے پیچھے سورہ مریم میں کہ تم نے پروردگار کے خلاف جو اولاد کا عقیدہ بنایا ہے اس سے تو آسمان پھٹ جائیں یہ اتنی یہ ہم پڑھ چکے وہاں پر قریب ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں انجاؤ روشنا نہیں کہ تم رحمان کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتے ہو یہ کتنی بری بات ہے فرشتے بخشش مانگتے ہیں زمین والوں کے لیے اللہ الغفر الرحیم سنو اللہ تعالیٰ وہی بخشنے والا وہی رحم کرنے والا ہے حفیظ اللہ کی یہ شان ہے تو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا اللہ کے ورے اللہ سے کم درجے کی ہستیاں ان کا کیا حال ہے فرمایا وہ تمہاری کیا حفاظت کریں وہ عبادت کرنے والوں کی کیا حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کا بھی محافظ ہے والذین اتخذوا اور وہ جن کو بنایا انہوں نے اللہ کے سوا اولیاء اللہ اولیاء جن کو دوست بنایا کارساز بنایا حاجت ربا اور مشکل کشا بنایا اللہ حفیظ علیہم اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے ان کی بھی وما ان علیہم بوکیل اور ایسے لوگوں کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں اگر ان کو ایمان نصیب نہ ہو اور یہ اسی بے حیائی میں اور اسی جہالت میں دنیا سے چلے جائیں اس کی آپ پر ذمہ داری نہیں آپ اپنا کام کر چکے وہ کزالی کا وہ حینا عَرَبِيًّا کا قرآن اور اسی طریقے سے ہم نے وہی کی آپ کی جانب قرآن عربی عربی زبان میں بار بار پڑھی جانے والی چیز کی اور آسان ترجمہ عربی زبان کے قرآن کی آپ کی جانب وہی کی کس طرح جس طرح دیگر انبیاء کرام کی طرف وہی کی تھی اس طرح آپ کی جانب بھی وہی کیم مل قرآم تاکہ آپ آگاہ کریں ام القرآن بستیوں کی ماں کو ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہیں ان کو بھی بستیوں کی ماں کون مکہ المکرمہ عربوں کے لحاظ سے وہ سینٹرل بستی وہ مرکزی بستی تھی اور دنیا کے لحاظ سے وہ مرکزی اور حضرت آدم علیہ السلام نے ہی اگر بیت اللہ شریف تعمیر کیا سب سے پہلے تو پھر دنیا کی بستیوں میں سب سے پہلی بستی سب سے مرکزی بستی آپ چونکہ پوری دنیا کے لیے تشریف لائے ہیں اس لیے آپ کو دنیا کے کسی کنارے میں نہیں بھیجا جا سکتا ہے آپ کو دنیا کے مرکز میں بھیجا جا رہا ہے تاکہ اس مرکز سے جو آواز اٹھے توحید کی وہ پوری دنیا تک پہنچے دنیا کے کناروں میں دائیں بائیں دوسرے حضرات آئے وہ اپنے اپنے وقتوں پر جاتے رہے آپ تو پوری دنیا کے لیے ہیں اس لیے آپ کو مرکزی بستی میں بھیجا جا رہا ہے وہ منحلہ لیکن اسی کے لیے نہیں ہے آپ اس کے ارد گرد کو آگاہ کریں اور ارد گرد پوری دنیا اس میں آئے گی سب سے پہلے اس کے قریب والے پھر اس کے قریب والے پھر اس کے قریب والے پھر اس کے قریب والے یہاں تک کہ انتہائی مشرق تک انتہائی مغرب میں اور انتہائی شمال اور انتہائی جنوب تک یوم الم ارائی بفی آگاہ کس چیز سے انسانوں کو کرنا ہے اور آپ آگاہ کریں جمع ہونے کے دن سے لا رہی بفی جس میں کوئی شک نہیں وہ دن ضرور آئے گا انسان بڑی بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے مگر وہ دن قریب سے قریب آ رہا ہے یوم الفاظ قریب آنے والے کا دن یوم الحسرہ افسوس کا دن وہ بس آیا چاہتا ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر وہ دن کیسا ہوگا ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں کوئی تصور کی نگاہوں سے دیکھے کہ میں کس پارٹی میں کس گروہ میں ہوں گا اور اگر میں جنت والے میں ہوا اور میرے بچے جہنم والوں میں میری بیوی جہنم والوں میں ماں باپ جہنم والوں میں کیا گزرے گی اس وقت میرے دل کے اوپر یہ ہے دن کیسا خطرناک دن اس دن سے آگاہ کرنے کے لیے انبیاء اکرام انسانوں کو جگانے کے لیے اس دن سے آگاہ کرنے کے لیے آتے تھے وَاحِدًا اور یہ حقیقت بھی بار بار بتائی جاتی ہے کہ پروردگار اگر چاہتا سارے انسانوں کو ایک ہی سوچ پر لگا سکتا تھا سب کے سب مجبور ہو کر کے اپنے مالک کو ماننے والے ہوتے لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا ہے اس نے انسان کو سوچ دی اس نے انسان کو عقل و دانش دی اس کے بعد کہہ دیا کہ اب انبیاء کرام بھی آئے تمہیں صحیح راستہ بتا دیا گیا فمن منشا فل یو میں وہ منشا فل جس کا دل چاہے وہ ایمان لائے جس کا دل چاہے وہ کافر رہے ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لجعلہم ہوں امت واحدہ تو وہ ان کو ایک ہی جماعت بنا دیتا ولیکن يدخل من یشاء فی رحمتی لیکن وہ اپنی رحمت میں شامل کرتا ہے داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اس نے یہ انتظام رکھا انسان کو عقل بھی دی اس کے بعد انبیاء کرام بھیجے اس کے بعد پھر اس کی رحمت میں کس کو داخل ہونا ہے جس کو ایمان نصیب ہوگا اس کو وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے مجبور کر کے کسی کو نہیں کرتا ہے وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور جو اس کی رحمت میں نہیں داخل ہونا چاہتے ان سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے یہ ظالم لوگ ہیں وَالظَّالِمُونَ اور ظلم کرنے والے جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ اپنے آپ کو اس کی رحمت کا مستحق نہیں بنایا اپنی عقل سے بھی کام نہیں لیا انبیاء کرام جو روشنی لے کر آئے اس روشنی سے بھی نہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا اندھیروں میں رہنا چاہا ما لہم من ولی ولا نصیر ان کے لیے نہ کوئی کام بنانے والا ہے ولا نصیر اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہے اتخذوا من دونه اولیاء اس کے سوا بھی کیا اس کے باوجود ام اتخذوا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا اولیاء بہت سارے حاجت روا مشکل کشا کار ساز کام بنانے والے دوست یہ بنا رکھے انہوں نے فلّیہ مؤتا کل الا قدیر ایسے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ وہی ولی ہے اللہ ولی من الظلمات الى النور ایمان والوں کا کارساز ہے اندھیروں سے نکالتا ہے ان کو روشنی میں لاتا ہے اللہ ہی ولی ہے ان کو بتا دینا چاہیے کوئی ولی نہیں کوئی کارساز نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں وہ الموتا اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے وہ اعلیٰ کل شعین قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یہ تمہید گزری وہ مختلف دوسری بات یہاں سے اصل مضمون شروع ہوا کہ انسانوں کو اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ ہماری ہر بات کا فیصلہ اللہ کے یہاں سے ہوگا جو بات اللہ بتائے ہم نے اسی پر چلنا ہے اللہ نے کہا میں اکیلا ہوں ہم نے تسلیم کرنا ہے وہ اکیلا ہے اللہ جس کا فیصلہ کریں اسی کو ہم نے ماننا ہے وہ مختلف تم فی اور جس چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا وہ مختلف تم اور جو بھی کوئی چیز اس میں تم نے اختلاف کیا تو حکم ہو اللہ تو اس اس کا کا فیصلہ حکم اللہ کی جانب ہے دنیا میں جو تمہارے اختلافات ہوں اس کا فیصلہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق اور جو تمہارے نظریات اور سوچ کا اختلاف ہے اس کا فیصلہ بھی اللہ کے ہاں سے تمہارا اختلاف ہو گیا کوئی کہتا ہے کہ یہ تین سو ساٹھ بھی حاجت روا ہیں کہ نہیں ہیں اللہ فیصلہ کر رہا ہے نہیں ہے ذالکم اللہ ربکم وہی اللہ تو ربی میرا ذالکم اللہ ربی وہی اللہ میرا رب ہے علیہ توکلت تو وہ انیب اسی پر میں نے بھروسہ کر لیا وہ الیہ انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اسی کی طرف میں متوجہ رہتا ہوں جس اللہ کی عدالت میں تمہیں کہا جا رہا ہے پہنچنے کے لیے کہ اس کے قانون کو مانو اس کے فیصلے کو مانو فاطر السماوات والارض کون ہے وہ اللہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا والارض زمین کو پیدا کرنے والا جعل لکم من انفسکم ازواجا بنایا اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے ازواجم جوڑے تمہاری جنس میں سے بنایا آدم علیہ السلام کی جنس میں سے ومن الانعام ازواجا اور چوپائیوں میں سے اس نے جوڑے بنائے چوپایوں کے لیے ان کے جوڑے انسانوں کے لیے ان کے جوڑے حیوانوں کے لیے ان کے جوڑے یا فیہ حکم فی پھیلاتا ہے وہ تم کو فی ہی اس میں یہ کا مرجع کیا ہے کس میں پھیلاتا ہے بعض حضرات تو جلدی سے کیا گزرتے ہیں زمین میں تم کو پھیلاتا ہے چونکہ یہ بات اکثر جگہ کہی گئی لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے فی ہی زمین میں نہیں ہو سکتا ہے تو پھر کیا مراد ہے یزرعکم فی الرحم یزرعکم فی البطن یزرعکم فی الجعل جو اس نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا اس جوڑے جوڑے بنانے کے سلسلے میں تم کو پھیلاتا ہے یا تمہاری ماں کے شکم میں تم کو پھیلاتا ہے نہیں سکم اس لیے ہی جو مالک یہ کام کر رہا ہے اس کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے وہ اوپر گزرا ہے جس جو ولی ہے جو حفیظ ہے جن کو تم حاجت روا اور مشکل پشا سمجھے ہوئے ہو ان کے اوپر بھی حفیظ اور نگران وہی ہے اسی کی عدالت میں ہر معاملے کا فیصلہ ہے وہ آسمانوں اور زمین کا بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے جس نے تمہارے جوڑے بنائے لئی سے کم اس لیے شہی اس کے جیسا کوئی نہیں اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس کے جیسا تو پھر اس کے برابر تم قرار دیتے ہو اور دوسروں کو پکارتے ہو اور لئی سے کم اس لیے میں دو میں سے ایک چیز زیادہ یا مثل یا کاف پھر ایسا کیوں کیا جاتا ہے کلام میں خوبصورتی کے لیے اس کی مثل کے جیسا کوئی نہیں یہ نہیں بلکہ اس کے جیسا کوئی نہیں وہ البصیر کیوں نہیں اس کے جیسا وہی سننے والا ہے وہی دیکھنے والا ہے اس کے سوا کوئی ان صفتوں کا حامل نہیں ہے دوسرے دیکھتے ہیں ابھی ایک سیکنڈ بعد آنکھ نکل جائے نہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں ایک تھپڑ لگا کان گیا نہیں سن سکتے ہیں وہ ہمیشہ سنتا ہے ہمیشہ دیکھتا ہے ہر وقت میں سنتا ہر وقت میں دیکھتا وہ سوتا نہیں اس کا سننا اور دیکھنا کبھی اس سے غائب نہیں ہوتا ہے یہ وہ صفتیں ہیں جو اس کے ساتھ ہمیشہ لہو مقالید السماوات والارض اسی کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی چابیاں ہیں وہ آسمان اور زمین کے خزانے ایک صندوق میں بند ہیں اور اس کی چابیاں مالک الملک کے پاس ہیں جس کو وہ نہ دینا چاہے اس کو زمین و آسمان سے کون دلوا سکتا ہے یب ست رزق علی من شاہ آسمان اور زمین کی چابیاں اس کے پاس ہیں تو روزی وہ دیتا ہے یب ست رزق روزی پھیلا دیتا ہے لمن شاہ جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے پھیلاتا ہے اس کو بھی صرف آزمائش کے لیے پھیلا کر کے اس کی آزمائش ہوئی دیکھیں کہ پھر مجھے یاد رکھتا ہے یہ دنیا میں مگن ہو جاتا ہے وہ اور ناپ کر دیتا ہے اگر شیخ الہند کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا تھا ناپ کر دیتا ہے ناپ کر دیتا ہے یعنی بھوکا کسی کو نہیں مارتا لیکن اس کو ایک فکس حساب سے دیتا ہے کسی کو ایک ایک دن کے لیے کسی کو ایک ایک ہفتے کے لیے اور بچارے ملازموں کو ایک ایک مہینے کے لیے فکس کوٹا ہے بھائی تمہارا ایک مہینے کے لیے لے لیا اب اگلا مہینہ پورا ہونے سے پہلے کوئی کہتا ہے مجھے دودھ کا ادھار دینا ہے کوئی کہتا ہے چاولوں کا ادھار دینا ہے یک دن ناپ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے انہو بکل بالکل علیم ناپ کر دیتا ہے تو ایسا تو نہیں کہ ایک بندے کو ابھی دیا اور صبح کو اس کو ملا ہی نہیں خیالی نظر خدا کو انہو بکل بالکل علیم وہ اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے اس کی خالقیت کا تقاضا تھا کہ وہ اپنی کائنات کو جب اس نے پیدا کیا تو ایک ایک مخلوق کے لیے روزی کا انتظام کرے اور سب کے لئے انتظام کیا انسانوں کے لیے بھی کیا حیوانوں کے لیے بھی کیا انسانوں کے لیے کسی کو ناپ کر دیا کسی کو اندھا دے دیا کئی سالوں کے لیے دے دے دیا کہ پوتے پڑ پوتے سب کے لیے لے لو یہ اس کا اپنا انتظام جانوروں کے لیے بھی سب کے لیے اس نے انتظام کیا کیوں کیا اس کے خالق اور مالک اور رازق ہونے کا تقاضا تھا کہ وہ اپنی مخلوق کے لیے انتظام کرے اور اپنی مخلوق کو پیدا کر کے ان کو بھوکا نہ چھوڑ دیں تو روزی روٹی پیٹ بھرنا یہ تو انسان کی زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے انسان کی زندگی انسان تو کسی کام کے لیے دنیا میں آیا ہے ساری مخلوق اس کی خدمت میں لگی ہوئی تو انسان بھی اگر روزی روٹی کے لیے آیا ہے تو پھر انسان نے کون سا بلند کام کرنا ہے بات سمجھتے ہیں نہیں یہ روزی روٹی کا اس نے انتظام کیا کیوں اس کے خالق اور مالک ہونے کا تقاضا تھا کہ وہ اپنی مخلوق کو پیدا کر کے بھوکا نہ چھوڑے بلکہ ہر ایک کے لیے انتظام کرے پہننے کا انتظام کھانے کا انتظام رہنے کا انتظام سب کا اس نے کیا ہوا ہے یہ تو بیوقوفوں کی دنیا میں پلتے ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ نہ ہونے دو ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں ہمیں روزی دینا مشکل ہو جائے جیسے کہ تم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو ہمارے پڑوس کا ایک حاکم آیا تھا یو خان اس کے بھی بیچارے کے اوپر کی کھوپڑی کمزور تھی خدا کا دین بھی نصیب نہیں تھا اس نے اڈو جاری کیا کہ کسی بھی جوڑے کے چار سے زیادہ بچے نہ ہوں ہمارے یہاں تو دو ہی کا ہوا بچاروں کا لیکن وہاں چار کی اس نے چھوٹ رکھی کہ چار سے زیادہ نہ ہوں لیکن جس دن وہ آرڈر پاس ہوا تو دوسرے دن ہی پورے ملک کے اندر اس کی بہت مذاق اڑی اور پروردگار نے اس کو رسوا اور ذلیل کر کے رکھ دیا اس کی اپنی بیٹی کو اکٹھے تین بچے ہوئے ابھی اس کی خبر تو پھیلی تھی ملک کے اندر پتا چلا دوسری جگہ اس وقت میں بنگلہ دیش میں ان کا حصہ تھا وہاں ایک عورت کو نو بچے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ ان کا کیا کریں کیا ان کو پانچ کو مار دیں اور چار کو رہنے دیں اور جو پہلے سے تین موجود ہیں ان کا کیا جائے ایسے بے وقوفوں کے لیے وہی رہتا ہے روزی کسی کو ناپ کر دیتا ہے کسی کو اندھا دھن دیتا ہے یہ اس نے روزی کا انتظام کیا تو کیا جس کام کے لیے انسان پیدا ہوا وہ کام اس نے نہیں بتایا انسانوں کو ایسے چھوڑ دیا کام کیا ہے خلیفت اللہ بن کر آیا زمین کے اندر تو اس نے کیا کرنا ہے یہاں کام کس طرح زندگی گزارنی ہے اجتماعی زندگی کیسے ہوگی انفرادی زندگی کیسے ہوگی اس مالک کو یاد کرنا ہے تو یاد کرنے کے طریقے کیا ہوں گے زندگی کیسے گزارنی ہے جس کے لیے ساری کائنات گھوم رہی ہے اس کے پیچھے اسی کے لیے تو انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا کہ بھائی تم خود طے کر لو اب تم نے کیا کرنا ہے فرمایا نہیں شرع من الدین ما وصا بی نوحا انسان انسانو شرع الم اس نے تمہارے لیے قانون مقرر کیا شرع لکم اس نے تمہارے لیے مشروع کیا اس نے تمہارے لیے مقرر کیا من الدین وہ دین ما وصا بھی نوح جس کی وسیعت کی تھی اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو تاقیدی حکم دیا تھا تمہارے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا تمہارے لیے ایک نظام مقرر کیا ہے جس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے عجیب حال ہے تم سمجھتے ہو صرف روزی روٹی کے لیے انسان پیدا ہوا تو تم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہے گا شرع لکم اس نے مقرر کیا تمہارے لیے وہ دین من الدین وہ دین مقرر کیا ما وصا بھی نوحا جس کی وسیعت کی جس کا تاکیدی حکم کیا اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو والذی اوحینا الیکا اور جس کی وحی کی ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وما وصینا بھی ابراہیم اور وہ دین مقرر کیا انسانوں تمہارے لیے جس کا ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور تمہیں کیا حکم دیا گیا ہے ان الدین ولا تتفرقوا فی کہ تم اس دین کو قائم رکھو ولا تتفرقوا فی اور اس میں تفرقے نہ کرو اس آیت کے اس لفظ کے اوپر کسی وقت میں بڑی لیدے ہوئی بعد نے کہا اس کا معنی ہے دین قائم کرو اور بعد نے کہا کہ اس کا معنی ہے دین قائم رکھو اخلاص کے ساتھ دونوں ترجمے صحیح ہیں ہم کہتے ہیں عقیم الصلاح نماز قائم کرو بھی اور نماز قائم رکھو بھی اگر دین زندگیوں میں موجود ہے اور دین اجتماعی نظام میں بھی موجود ہے تو اس کو قائم رکھو اور اگر دین زندگیوں میں موجود نہیں ہے اور دین اجتماعی زندگی میں بھی موجود نہیں ہے تو اس کو قائم کرو لیکن اس کا یہ معنی ہو کہ صرف تم محنت کر کے ایک حکومت بنا لو اور اس حکومت کے بعد جو دین کی خلاف ورزی کرے اس کو ڈنڈے لگاؤ ظاہر ہے کہ یہ تقاضا آیت کا نہیں ہو سکتا ہے یہ صورت مکی ہے اور مکہ کے بہت ابتدائی دور کی ہے اس وقت میں تو یہ تقاضا تھا ہی نہیں یہ تو بہت بعد میں ہوا اور اس کا تصور اصل میں اس لیے پیش آیا کہ اب انسانوں کی بہت ساری ایسی اجتماعی زندگیاں ہیں کہ سب ایمان والے ہیں لیکن نوز باللہ وہ اجتماعی زندگی میں اللہ کے دین پر راضی نہیں ہے وہ کہتے ہیں دین کا مطلب نمازی شمازی پڑھ لو نہیں اللہ نے دین جہاں نماز فرض کی میں نے تفصیل سے سورہ معاہدہ میں عرض کیا وہاں پروردگار نے جتنے احکام فرض کیے وہ سب انسانوں کے لیے فرض ہیں ایک حکم سے بھی اگر وہ انکار کرے گا اتنا ہی بڑا کافر ہوگا جتنا پورے قرآن کا منکر کافر ہے ہن عقیم الدین کہ تم دین کو قائم کرو اور دین کو قائم رکھو وَلَا تو فِيهِ اور اس میں تفرقہ نہ کرو اور جب یہ جمع کا سیغہ ہے تو اس میں اجتماعی زندگی میں بھی قائم رکھو بالکل یہ بات شامل ہے لیکن اجتماعی زندگی میں وہ دین بھی جس کو ہم انفرادی سمجھتے ہیں ظاہر ہے نماز پڑھنا ہم سمجھتے ہیں یہ انسان کا اپنا کام ہے نہیں اس کا بھی ایک ماحول ہونا چاہیے زکوٰۃ دینے کا بھی ایک ماحول ہونا چاہیے روزہ رکھنے کا بھی ماحول ہونا چاہیے کئی نصد یہاں کا کثیرہ و ند کا کثیرہ میں میں نے عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بار الہا میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے میں اکیلا ہوں ماحول کیسے بنے گا تجھے یاد کرنے کا ہم دونوں ملیں گے پھر تجھے کثرت سے یاد کریں گے اس دین کو قائم رکھو یعنی اس دین کا اجتماعی ماحول بناؤ اور پھر سب کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن ہوگا ان تتفلا تفرق فیہ اور دین کے بارے میں تفرقہ نہ کرو وہ دین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سب کو دیا گیا تھا وہ تم کو دیا گیا اس سے دین کے وہ بنیادی کام اور خاص طور سے دین کی اجتماعی سوچ یعنی توحید اس میں کوئی تفرقہ نہ کرو اس میں تفرقہ کیا تم سے پہلے لوگوں نے یہودیوں نے تفرقہ کیا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا عیسائیوں نے تفرقہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی خدائی میں شامل کیا مکہ کے کافروں نے تفرقہ کیا فرشتوں کو اس کی خدائی میں شامل کیا ولا تفرو فی اس میں تفرقہ نہ ہونے دو دین کو بٹنے نہ دو توحید پر انسانوں کو قائم رکھو قبر علی المشرکین ما تدعوہم ملے یہی بات مشرقوں کو گراں گزرتی ہے کہ اس دین پر انسانوں کو کھڑا کیا جائے کہ سب توحید پر رہیں کوئی شرک پر نہ رہے اور اس میں کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے قبر علی المشرکین گراں گزرتی ہے مشرکوں پر یہ بات ما تدعوہم ملے وہ بات جس کی تم ان کو دعوت دیتے ہو تم ان کو کس کی دعوت دے رہے ہو اللہ الہ الا ہو کوئی نہیں سوائے اس کے یہ ان کو گراں گزرتی ہے مشرق کو جب کہا جائے کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں کوئی نہیں دے سکتا اس وقت میں وہ اندر سے جل جاتا ہے کہ اچھا اتنے بڑے بڑے بزرگ میں نے مانے ہوئے تھے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے مکہ کے مشرقین نے بھی بہت مانے ہوئے تھے اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کی بھی پوجا ہو رہی تھی کہا یہ بھی نہیں کہا بالکل یہ بھی نہیں قبر راول المشرقین مشرقوں پر یہ بات گراں گزرتی ہے اللہ یجتبی من من ویہدی ینیب گرا گزرتی ہے تو گزرتی رہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آتینوں میں مگر مجھے ہے حکم لا الہ الا اللہ میں نے تو کہنا ہے میں تو کہوں گا تو پھر سارے مشرقوں کو گراں گزرتا ہے کون مانے گا اس دین کو فرمایا آپ صدا لگا دیجئے آپ کا کام ہے صدا لگانا اللہ یجتبی لیہ ہی مین اللہ کھینچ لے گا جس کو چاہے گا اس کی طرف اجتبا یجتبی اجتبان کھینچنا کہا گیا کہ اس کی سب سے پہلی شخصیات انبیاء کرام ہیں نبی ہیں ان کو اللہ کھینچ لیتا ہے ماحول سے ان کے اوپر کسی قسم کے شرک کے ماحول کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے وہ پیدائش سے اس اثر کو قبول ہی نہیں کرتے لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ صدا لگائیے اللہ کھینچ لے گا تو گویا صحابہ میں سے بھی کھینچے گا اللہ چنانچہ کھینچا جن کے اندر وہ نور زندہ تھا ابھی ان کی فطرت مری نہیں تھی تو حضرت عمر کون سے ایمان کی طرف آ رہے تھے وہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے اللہ کھینچ لایا ان کو وَيَحْدِي لِهِ مَنْ يُنِيب اور ہدایت دیتا ہے اس دین کی طرف يُنِيب جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس کے دل میں اس کی محبت ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو پروردگار ہدایت دیتا ہے اور جو نہیں اس کی طرف آنا چاہتا ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا اس کو ہدایت بھی نہیں نصیب ہوتی من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم مکی صورت ہے یہاں عیسائیوں کو اور یہودیوں کو براہ راست مخاطب کم بنایا جاتا ہے لیکن ہمیں اس حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ عرب کے اندر ایک تہائی دوسرے نمبر کے یہودی تھے تعداد کے لحاظ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کی آبادی مسلمانوں کے بعد سب سے بڑی آبادی تھی اور تیسرے نمبر پر عیسائیوں کی آبادی سب سے بڑی آبادی تھی اور مشرقین مکہ بھی ان کے حالات سے واقف تھے ان کی طرف بھی ان کی نگاہیں تھیں کہ ان کو کتاب دی گئی تھی مگر ان کے بھی تو بڑے فرقے بن گئے ہیں فرمایا ان کے جو فرقے بنے وہ علم آنے کے بعد بنے اور کیوں بنے بغیم بینہم آپس میں زدم زدہ ضد کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرانے کی وجہ سے ہر آشخ نے اپنی پارٹی بنائی اور بس اس پارٹی کو مضبوط کرتا رہا وما تفرقوا اور نہیں تفرقہ کیا تھا اس دین میں الا من بعد ما جاءهم العلم مگر انہوں نے نہیں تفرقہ کیا میں نے کہا بطور خاص اشارہ کس کی طرف یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف مکہ کے مشرقین بھی اس میں شامل عباد ما جام اللم مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا مکہ کے کافروں کے پاس بھی علم تھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کے ہاں علم کی روشنی چھوڑ کر گئے تھے یہاں تک کہ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابن حجر اسقلانی کی تحقیق ہے ان کے درمیان اس وقت میں بھی بہت ساری باتیں جو انفرادی طور پر تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ تو تھیں بہت سارے لوگ بڑی حد تک دین حنیف پر قائم تھے ابھی تک یہ جو تفرقہ انہوں نے کیا یہ جہالت کی وجہ سے نہیں کیا علم آنے کے بعد انہوں نے تفرقہ کیا لیکن علم کے بعد کیوں تفرقہ ہوا بس یم بئی ہوں آپس میں ضد کرنے کی وجہ سے کچھ تم کھچے کچھ ہم کھچے کھچتے ہی کھچتے کھچتے ہی چلے گئے یہاں تک کہ الگ الگ پارٹیاں ہی بن گئی بس یم ہوں یہ ترکیب میں ذرا مشکل ہے اصل عبارت کیا بنیں گی نہیں انہوں نے تفرقہ کیا مگر ان کے بعد اور دوبارہ جملہ نکالیں گے وما تفرقوا الا بغيا بينهم نہیں انہوں نے تفرقہ کیا مگر آپس میں ضد کی وجہ سے ولولا کلیمت سبقت من ربک اور اگر ایک بات اللہ تیرے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو گئی ہوتی الى اجل مسمى ایک متعین وقت تک کے لیے نہ بینہم تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا بات کیا طے ہو گئی تھی کہ پروردگار جو دین میں تفرقہ کریں فوراً اس کو نمٹا دے فوراً اس کو نمٹا دے ایسا نہیں ہے ایک وقت تک ان کو موقع دیا جاتا ہے ان کو ان کی غلطی سے آگاہ بھی کیا جاتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيب انہوں نے تفرقہ کیا بڑوں نے عیسائیوں نے یہودیوں نے اس کے بعد جو نئی جماعت آئی ان کی تو ان کو شک بڑھ گیا کتاب میں کیوں انہوں نے اپنے بڑوں کو دست میں دیکھا دو پادریوں کو آپس میں لڑتے دیکھا دو مذہبی لوگوں کو دین کے نام پر آپس میں جھگڑا کرتے دیکھا تو انہوں نے کہا یار یہ تو کوئی چکر ہی لگتا ہے پتہ نہیں کوئی اور آج مسلمانوں کو بھی انہیں حالات سے دو چار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی پارٹیاں آپس میں دست بگریبا ہو جائیں اور جو نیا بندہ آئے تو وہ کہے یار کیوں سا دین اختیار کروں اس پارٹی کو جوائن کروں اس پارٹی کو جوائن کروں اس پارٹی کو جوائن کروں یہ بھی شیطان کی محنتوں میں سے ایک بڑی محنت ہوتی ہے وہ ان الدینہ اور بے شک وہ لوگ سر کتاب جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا تھا من بعدہم ان کے بعد لفی شک من ہو وہ تو اس کی طرف سے کتاب کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں مریبن جو ان کو تردد میں ڈالنے والا ہے میں نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ بعد میں جو نوجوان آئے آزاد خیال قسم کے انہوں نے دیکھا ہے تو آپس میں لڑ رہے ہیں بھائی کچھ لوگ ایک کے ساتھ ملا کچھ ایک کے ساتھ کچھ ایک کے ساتھ لیکن اکثر نے کہا ان کو آپس میں لڑنے دو فلیزا علی کا فتح کما عمر فلیزا علی کا تو اسی کے لیے فتح اسی کے لیے آپ دعوت دیجیے اس کے لیے وہ دین جو حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا اس دین کے اوپر لوگ اٹھ کھڑے ہو جائیں اور سارے لوگ اس دین کو پھر بپا کر دیں اور تمام انسانوں کے ذہن میں پھر وہ دین زندہ ہو جائے یہ کام ہے فلیزہ علی کو فتح اسی وجہ سے آپ اسی چیز کے لیے آپ دعوت دیجیے وسط کما امرتا اور جب آپ دعوت دیں گے تو سب مرکزی پوائنٹ آپ ہوئے تو آپ پہاڑ بن کر ڈٹ جائیے وسط اور آپ سیدھے رہیے کما امرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا اور آپ نے فرمایا سب سے گراں مجھے یہی آیت گزری اللہ نے فرمایا اس طرح رہیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا اس طرح کے اور بھی ایک دو مقام ولا احوا اہم اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیے یہودیوں کی خواہش الگ ہوگی عیسائیوں کی الگ ہوگی مشرقین کی الگ ہوگی بے شمار ہمارے ساتھی بھی کہتے ہیں کہ ماحول سے سمجھوتا کر کے چلنا چاہیے میں کل بھی عرض کر رہا تھا اللہ کے محبوب کے سامنے یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں مشرق بھی ہیں منافق بھی ہیں مجوسی بھی ہیں کتنے لوگ ہیں آپ تو ام القرا میں آئے ہو سینٹرل بستی میں پوری دنیا کے لیے آئے ہیں لیکن آپ کو کیا فرمایا گیا کسی کی خواہش کو نہیں ماننا کسی کی سوچ کے پیچھے نہیں چلنا وسطین کما امرتا سیدھے رہیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا تو عید کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں دین کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں نہ عیسائیوں کے ساتھ نہ یہودیوں کے ساتھ نہ مشرقوں کے ساتھ نہ مجوسیوں کے ساتھ وہ انتظامی اور قومی معاملات میں سمجھوتے ہوئے کہ تم ہمارا ساتھ دو ہم تمہارا ساتھ دیں گے جنگ کرنے میں وغیرہ وغیرہ اللہ ربنا بما انزل اللہ اور آپ سب کے بیچ میں اعلان کیجئے کہ میں تو مان چکا ہوں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی ہے من کتاب کتاب میں سے جو کتاب اللہ نے مانی نازل فرمائی میں نے اس کو مان لیا وہ میرے دلا بھائی تم اور میں مجھے حکم دیا گیا کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان اور یہاں تمہارے درمیان عدل کرنے کا مطلب دین نازل ہو رہا ہے توحید سمجھائی جا رہی ہے میں عدل کروں کس کی سوچ ٹھیک ہے کس کی سوچ غلط ہے میں عدل کے ساتھ فیصلہ کر کے بتا رہا ہوں عیسائی بھی بگڑ چکے ہیں یہودی بھی بگڑ چکے ہیں مکہ کے مشرقوں تم تو بگڑے ہوئے ہو ہی مجوسی بھی بگڑ چکے ہیں چنانچہ قرآن پاک نے سب کے درمیان عدل کیا ان الذين قالوا ان ابن وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ حضرت مسیح ابن مریم وہی اللہ ہے ان هو ابن مریم لقد کفر الذين وہ بھی پکے کافر ہوئے اور جنہوں نے کہا کہ حضرت وزیر اللہ کا بیٹا ہے فرمایا وہ بھی پکے کافر اور مکہ کے مشرقوں کو بھی کافر یا ایوہ الکافرون او کافروں عدل ہوا کہ نہیں سب کو برابر برابر صاف صاف کھری کھری سنائی اللہ ربنا و ربکم بس یہ ہماری دعوت ہے اللہ ہمارا بھی ربنا ہم سب کا رب ہے وہ ربکم اور تمہارا رب ہے لنا و ولکم اعمالکم اور قیامت کے دن کے لیے یہ تصور ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے لیے تمہارے اعمال لا حجت بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے بیچ میں کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے بیچ میں ایک کام کو لے کر آپ چلیں گے تو پھر لوگ کھینچا تانی شروع ہو جائے گی کوئی کہے گا یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے اللہ کے یہاں سب نے پہنچ جانا ہے وہاں فیصلہ ہو جائے گا اور مستقبل خود بتائے گا کس کا ہے لا حجت بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہماری صاف صاف بات ہے اس کو جو مانے گا وہ ہمارا جو نہیں مانے گا وہ ہمارا نہیں اللہ یجمع بیننا جھگڑا کیا ہے اللہ جمع کرے گا وہاں فیصلہ ہوگا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِدَةٌ اللہ اکبر مکہ کا وہ اس دور کا وہ دور وہ حالات سامنے رکھیے پھر تصور کے ساتھ اس صورت کو پڑھیے اللہ کے دین کو پہنچا دیا گیا اور دین تمہارے ذہین ترین لوگوں نے مان بھی لیا عیسائیوں کے ذہین لوگوں نے یہودیوں کے انتہائی نیک لوگوں نے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت نیک ہیں اور مکہ کے مشرقین کے ان شرفا نے جن کو وہ بھی سمجھتے تھے کہ جو یہ فیصلہ کر دیں یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے انہوں نے جب اللہ کے اس دین کو مان لیا اب تم جھگڑا کرو اور دلیل پیش کرو کہ نہیں نہیں تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا حجتہم ہوں ان کی دلیل بو دی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے والذین یحاجون فی اللہ اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں اللہ کی توحید کے بارے میں من بعد ما اس کے بعد کہ اس تجیب لہو مان لی گئی ہے اس کی بات کو اس کی دعوت کو قبول کیا گیا اس کی توحید کو مان لیا گیا اس کی دین کو مان لیا گیا حجتہم دا ان کی دلیل تو پھسلنے والی ہے ان کی دلیل تو گری ہوئی ہے میں نے کہا تھا اطحز ادحاد شکست دینا اور دہاز کے معنی شکست کھانا ان کی دلیل شکست کھائی ہوئی ہے یعنی ان کی دلیل بوتی ہے وہ کوئی کسی پیش کرنے کے لائق ہی نہیں ہے ذہین لوگ مان چکے ہیں ان کی دلیل بوتی ہے عند ربہم ان کے رب کے نزدیک والے غضب اور جب یہ بات کلیئر ہو گئی ذہین لوگ بھی مان چکے مند لوگ مان چکے ہیں ان پر خدا کا غضب ہے اب کس بنیاد پر تم اختلاف کر رہے ہو وَلَهُمْ عذاب شَدِيدٌ اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والمیزان اللہ وہ ہے جس نے اتارا کتاب کو بالحق حق دے کر کے سچا دین دے کر کے اتارا اور یہ سچا دین آ گیا جو حضرت نو علیہ السلام کو حضرت ابراہیم حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چار بڑے پیمبروں کا نام لیا جو ان کو دین دیا گیا تھا یہ دین آ چکا والمیزانہ اور پروردگار نازل کر چکا میزان کو اور میزان سے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اس کا عدل و انصاف والا نظام عدل و انصاف والا ضابطہ اس کا قانون جو اس نے اپنی کتاب میں نازل کیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ بنا کر کے دکھایا وہ آ چکا ہے يدريك لعل الساعه قريب اب جو نہیں مانتے ہیں وہ کس کی انتظار میں ہیں جب قیامت آئے گی تب مانیں گے وہ مایودری کا اور تجھ کو کیا معلوم ہے انسان لا اللہ قریب شاید کہ قیامت قریب ہی لگی ہو لا بها قیامت کیا چیز ہے جو لوگ نہیں مانتے قیامت کو وہ اس کی جلدی مچاتے ہیں تو یہ بچہ ہے اس کو نہیں معلوم شیر کیا ہے شور مچ گیا گاؤں میں شیر آ رہا ہے گھر گھر گھوم رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے پوچھیں گے ابو جی ہمارے گھر میں کب آئے گا شیر کب آئے گا شیر کیوں ان کو معلوم نہیں ہے جن کو قیامت معلوم نہیں یہ تاجی جلدی مچاتے ہیں اس کے بارے میں اللہ جو اس کو مانتے نہیں تو مثال کے لیے ورنہ کہاں شیر کہاں اور کہاں قیامت اور ولدین آمنوا اور جو لوگ مانتے ہیں جو جانتے ہیں قیامت کیا ہے مشفقون منہا وہ لرزتے ہیں قیامت کا نام سن کر کے وہ کانپ رہے ہیں قیامت کا نام سن کر کے وہ ڈر رہے ہیں قیامت کی وجہ سے وہ أَنَّهَا ان اور وہ جانتے ہیں کہ قیامت برحق ہے قیامت آئے گی اللہ عماروں فستاح لفی ضلال بعید سنو اللہ کی توحید کے بارے میں بھی لوگوں نے جھگڑا کیا مگر جو قیامت کے بارے میں شک کر رہے ہیں نفی ضلال بعید وہ تو دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ہدایت نہیں نصیب ہو سکتی ہے کیوں جو خدا کی عدالت کو مانتا ہی نہیں ہے اس کے ہاں جانے کو نہیں مانتا ہے اس کے عدل و انصاف اس کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے وہ ڈرے گا کیوں اپنے مالک سے وہ نہیں ڈرے گا وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا اس کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی اللہ لطیف یرزق من یشاء وهو القوی العزیز یہ مضمون مکمل ہو رہا ہے رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے لیکن کس بات کے اوپر جو اس دین کو قبول کریں گے ان کے سامنے بھی حالات ہیں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قصص میں کہ مکہ کے مشرقین سے پوچھا دل سے بتاؤ کیوں نہیں اس دین کو مانتے ہو انہوں نے کہا کیوں نہیں مانتے یتخطف من ارضنا اگر اس دین کو مان لیا جائے گا لیں گے تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے جان کا خطرہ مال کا خطرہ کاروبار نہیں چلے گا پھر کون کون ہمارے دکانوں کو چلائے گا جبکہ لوگ سارے ہمارے دشمن ہو جائیں گے یتخطف من ارضنا ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے جو دین کو مانتے ہیں ان کو بھی فرمایا گیا اللہ لطیف بعبادی اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے یرزق من یشاء جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے وہ اپنے بندو کو بھول جائے گا جو اس کو مانیں گے ان کو روزی نہیں ملے گی اور وہ اچک لیے جائیں گے اور جو مکہ مشرقین سوچتے تھے کہ جس کے پاس زیادہ وہ اللہ کا زیادہ مقبول ان کو بھی لیکن زیادہ تر آیت کا روح سخن لگتا ہے ایمان والوں کی طرف جو قبول کریں گے وہ اس سے نہ گھبراؤ کہ روزی کا کہ انتظام کیسے ہوگا اور یہ وہ راز ہے جو ساڑھے چودہ سو سال پہلے بھی دین کیوں نہیں مانتے ہو بس ایک ہی جواب تھا جی پھر کاروبار نہیں چلتا ہے اور آج بھی دنیا بھر میں کسی کو کہیں کہ بھائی کیوں نے بے دینی کا راستہ اختیار کیا کیا تجھے دین کے بارے میں شک تھا جواب دے گا جی کیا بتاؤں دین کے ساتھ میں دنیا نہیں چلتی ہے دین کے ساتھ میں دنیا نہیں چلتی دیکھو جی پہلی دنیا اس کے بعد دین پہلے دنیا اس کے بعد دین اس لیے کہ دنیا میں ہم نے رہنا ہے اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے وہ القوی العزیز اللہ انتظام کرتا ہے وہی طاقت والا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں العزیز وہ سب پر غالب ہے تمہارے سامنے راستے کھلے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ تم آخرت کو مانو اور دنیا پروردگار تمہارے مقدر کی دے گا اور وہ تمہیں دے گا ہی دے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم اسی دنیا کے لیے ہائے روٹی ہائے روٹی ہائے روٹی یہی کرتے کرتے مر جاؤ اور تمہارے نصیب میں آخرت نہ ہو تو پھر بھی دنیا اتنی ملے گی جتنی تمہارے مقدر میں ہوگی آگے یہی مضمون ہے من کا یرید ہر الاخرہ جو چاہتا ہے آخرت کی کھیتی کو نزد لہو فی ہر ہی ہم زیادہ کرتے ہیں اس کی کھیتی میں جتنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں اور وہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں جو دنیا چاہے گا جتنی دنیا چاہے گا اور جو بھی چاہے گا اس کو مل جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے وہاں کیا ہوا اس کو دنیا ملے گی لمن نشا جس کے لیے ہم چاہیں گے ما نریدو اور جتنا ہم چاہیں گے اتنی ملے گی جو اللہ نے مقدر کی ہوئی ہے اتنی ملے گی ایسا نہیں ہے کہ دین چھوڑنے والوں کو ساری دنیا ہی مل گئی ہو ایسا بھی نہیں نہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ جو آخرت کی تو چاہتا ہے ہم اس کے لیے زیادہ کرتے ہیں میں دنیا کی طرف چلا گیا وہاں ضابطہ گزر چکا بس سَعْيَهَا آخرت کو چاہے پھر اس کے لیے کوشش کرے جیسے کہ آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے وہ ہوا مؤمن اور اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو صرف ایک انسان کہتا ہے جی مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے آخرت چاہیے لیکن ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں اتر رہا ہے اس کو آخرت نہیں ملے گی اور ایک آدمی کہتا ہے مجھے آخرت چاہیے لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا ہوں نہ میرے سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں نہ روزے رکھے جاتے ہیں نہ زکوٰۃ دی جاتی ہے نہ حج کیا جاتا ہے نہ اخلاق اور کردار پر میں آ سکتا ہوں لیکن چاہتا میں آخرت ہوں نہیں وتا یہاں جب کوشش کرے گا جیسی اس کی کوشش کرنی چاہیے نزد فی ہر سے ہی ہم اس کی کھیتی میں زیادہ کریں گے کتنا زیادہ کریں گے جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے ضابطہ دس تو ملنے ہی ملنے ہیں اور اللہ کے راستے میں دے گا تو پھر کتنے سات سو اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء اخلاص کے اعتبار سے اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے وہ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدُّنْيَا اب آگے دنیا کی بات میں نے پہلے کہہ دی تھی اور جو دنیا کی کھیتی کو چاہتا ہے نوتی ہی منہا ہم دیتے ہیں اس کو اس میں سے اور وہ میں نے عرض کر دیا کہ کس کو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور جتنی ہم چاہتے ہیں اس کو دنیا ملے گی جتنی وہ چاہے اتنی مل جائے ضروری نہیں ہے لیکن ہائے جو دنیا میں ہائے روٹی روٹی روٹی کرتے مر جائے گا اس کے لیے آخرت میں کیا ہے مالا فِي الْآخِرَةِ من نصیب اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں جس نے اپنے آپ کو وقت کر دیا دنیا کے لیے بیچ ڈالا دنیا کے لیے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ام من الدین ایک بڑا زبردست سوال اصل میں وہ مضمون چل رہا ہے پیچھے سے کون سا مضمون جو پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ پروردگار نے تمہارے لیے ایک ضابطہ بھیجا ہے تمہارے لیے ایک دین بھیجا ہے اور یہ نیا دین نہیں وہی دین جو حضرت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا یہ نیا نہیں ہے یہ اللہ کی شان ہے اور بات اس سے بھی پیچھے سے کیا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس کی روزی کا انتظام کیا اور جہاں روزی کا انتظام کیا وہاں اس کی روحانیت کا بھی انتظام کیا اس وہ کام بھی بتایا جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے اب جن کو تم خدا کے ساتھ حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہو جن کو اس کی خدائی میں شریک کرتے ہو ذرا ان کے نام لو ذرا گناؤ کیا انہوں نے بھی تمہارے لیے کوئی دین مقرر کیا انہوں نے کوئی دین تم کو دیا کوئی نظام دیا میری بات شاید آپ نہیں سمجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے جتنے غیر اللہ کو مانا گیا اللہ کے مقابلے میں لات اور رزا کو مانا عبل کو مانا اور تین سو ساٹھ کو مانا اور تینتیس کروڑ کو مانا ان سب کو مخاطب کر کے کہتا ہے پروردگار ان سب کو تم نے مانا کسی کو آکاش دیوتا اور کسی کو عرض دیوتا لیکن یہ بتاؤ ان میں سے تم کسی نے تمہارے لیے کوئی جین مقرر کیا کسی نے تمہارے لیے کوئی ضابطۂ زندگی بھیجا کہ تم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا کیا پینا ہے کیا نہیں پہننا کس سے شادی کرنی ہے کس سے نہیں کرنی اخلاق اور کردار کی کیا باتیں ہوں گی عبادت کیسے کرنی ہے نظام مملکت کیسے چلانا ہے نظام عدالت کیسے چلانا ہے کسی نے کوئی نظام بتایا تمہیں جواب ملے گا کسی نے نہیں بتایا اللہ اکبر اس کا مطلب پھر ان کے پاس کیوں جاتے ہیں صرف دنیا کے لیے تو کیا انسان صرف روٹی کے لیے آیا اس دنیا کے اندر یہ کتنی کمزور اور کتنی پست سوچ ہے اور جتنے غیر انہوں کے پاس انسان گیا صرف دنیا کے لیے گیا آخرت کے لیے کبھی نہیں گیا انہوں نے انسانوں کے لیے کوئی ضابطہ نہیں بھیجا ام لہم شرکا یہ سوال ہے کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں شراہ لہم من الدین جنہوں نے مقرر کیا ان کے لیے دین ایسا مقرر کیا دین جیسے اللہ نے بھیجا کوئی ہے دین یعظم بھی اللہ ایسا دین کہ جس کی اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی ایک نیا نظام انہوں نے بھیجا ایک نیا قانون انہوں نے وضع کیا ایک نیا نیا ضابطۂ حیات انہوں نے انسان کے لیے بنایا انسان کو کس طرح زندگی گزارنی کیا کھانا کیا پہننا کیا کیا نہیں کھانا کیا کھانا ہے اور کس طرح زندگی گزارنی ہے انسان کو پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کہ ایک ایک بات کی رہنمائی کی ہو کسی نے یہ کیا جواب ہوگا کسی نے نہیں کیا وہ تو خالی سنتے رہے کہ فلاں بابا جنگل میں بیٹھا وہیں مر گیا فلاں ماتا جنگل میں بیٹھی وہیں مر گئی انسانوں کو کیا دیا انہوں نے کوئی ضابطہ دیا کہا کچھ نہیں دیا کہا جب کچھ نہیں دیا ہے تو پھر ان کو تم حاجت روا سمجھتے ہو صرف روٹیوں کے لیے صرف دنیا کی چیزوں کے لیے ولولا کلمت الفصل میں خود یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اگر ایک بات فیصلہ کل نہ ہو گئی ہوتی یہ فیصلہ آخرت میں ہوگا دنیا میں نہیں ہوگا انسانوں کو موقع دیا جائے گا سمجھنے کا لقد یا بھائی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا یہ بہت بڑے پس سوچ کے انسان ہیں جنہوں نے انسانیت کو ذلیل کر دیا ایسے لوگوں کو ہٹا دیا جاتا دنیا کے نقشے سے لیکن اللہ ہٹاتا نہیں موقع دیتا ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاف کر دیے گئے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے اس سے بڑا کیا ظلم ہے کہ جنہوں نے زندگی کے لیے کوئی نظام دیا ہی نہیں ان کو حاجت روا اور ان کو مشکل کشا سمجھے ہوئے تر الظالمین مشفقین مما کسبو اور یہاں ایک بات زبردست فرمائی ما لم یا غمبی اللہ وہ دین مقرر کیا ہو جس کی اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی ہے کوئی ایسی بزرگ ہستیاں بتائیں عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام اور کوئی اور وہ کہیں کہ ہاں جی انہوں نے بھی دین ہم کو دیا ہے انہوں نے اپنا طرف سے دین دیا وہ تو اللہ کا دیا ہوا دین ہے انہوں نے کیا تمہیں دیا ہے تر الظالمین مشفقین مما نما ہائے ہائے ابھی یہ دردناک عذاب کا وقت نہیں آیا یہ قیامت کے بعد آئے گا اور جب وہ دردناک عذاب کا وقت آئے گا لوگ اچھا آ جائے گا تو جہنم میں چلے جائیں گے اس کا نام ہے جہنم تر ظالمین اے قرآن پڑھنے والے تو دیکھے گا ظالموں کو مشفقین ڈر رہے ہوں گے مما کسبو اس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی ہوگی ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوں گے وہ واقع بہم لیکن ڈرنے سے کیا ہوگا وہ تو گرنے وہ عذاب ان کے اوپر پڑنے والا ہوگا اس سے ڈرنے سے کچھ نہیں وہ واقع بہم اور وہ ان کی کمائی کا نتیجہ وہ عذاب ان کے اوپر گرنے والا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے مالک کا یہ نظام مان دیا یہ دین تسلیم کر لیا وعملوا الصالحات اور نیک عمل بھی کیے فی روزات الجنات وہ باغوں کے وہ باغوں کی کیاریوں میں گھوم رہے ہوں گے فی روزات الجنات روضہ کے معنی بھی باغ لیکن بطور خاص باغ کی کیاریاں جنت کی کیاریوں میں گھوم رہے ہوں گے لہم ما یشاؤون ان کے لیے کیا ہے جو وہ چاہیں گے عند ربهم ان کے رب کے پاس ذالک هو الفضل الكبیر یہ بہت بڑی فضیلت ہے کوئی کہے جی فلانے کو تو وہ اس کو مانتا تھا اس کو ایک کوٹھی ملی اور فلاں فلاں کو مانتا تھا اس کو ایک بنگلہ ملا کہا کیا فائدہ بنگلہ ملا زیادہ سے زیادہ دس سال اس میں رہا اس کے بعد مر گیا قبر کے کیڑے کھا گئے یہ کون سی کامیابی ہے یہ ہے کامیابی هو کا القبیر یہ ہے بہت بڑی فضیلت جبکہ دیا دنیا میں بھی کسی نے کسی کو کچھ نہیں ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ خوشخبری دیتا ہے اپنے بندوں کو میرے بندو یہ دین میں نے تمہیں بھیجا ہے اس دین کو تسلیم کر لو اجتماعی زندگی میں انفرادی زندگی میں اس کا ماحول بنا لو سب کے سب اس دین کے اوپر چل پڑے پھر میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اللہ دین ان لوگوں کو اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے کون ہے اس کے بندے اللہ دین آمن جو ایمان لائے وہ عامد اور جنہوں نے نیک عمل کیے اتنی بڑی کامیابی کی باتیں بتا رہا ہوں لیکن خلاحم علیہ اجرا آپ کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہوں اتنی بڑی دنیا میں کوئی آدمی سٹے بتاتا رہتا ہے لوگوں کو اس میں سے سو غلط ایک صحیح وہ سٹے مارتا رہتا ہے وہ بھی پیسے مانگتا ہے پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا دیکھیے آپ اتنی بڑی کامیابی کی باتیں ان کو بتا رہے ہیں جس کامیابی کا کوئی سوچ نہیں سکتا مگر اس کے اوپر کوئی مزدوری نہیں کوئی اجر نہیں تم سے مانگتے عل المودفیل قربا اس استثناء منقطع ہے ہاں میں تم سے ایک چیز مانگتا ہوں المود فِي الْقُرْبَى رشتہ داری میں محبت تو ہونی چاہیے کچھ رواداری تو ہونی چاہیے مطلب عرب کے لوگ ہیں رشتہ داری جوڑ کر رکھنا یہ ان کے ہم بہت بڑا مسئلہ ہے سرائے رحمی رشتہ داری کو جوڑو خاندان کو جوڑ کر رکھو اور پھر اس کے لیے کہتے تھے ان سراخا کا ظالم نہ مظلومہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے بھائی مظلوم ہو تب تو کرنی کرنی اگر ظالم ہو تب بھی کرو اس لیے کہ ہمارا بھائی ہے فرمایا میں تو تمہارا بھائی ہوں اور تمہیں یہ چیزیں دے رہا ہوں فری میں تمہیں کیا کیا باتیں بتا رہا ہوں تو کیا رشتہ داری کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ رواداری سے پیش آؤ اور کچھ نہ کچھ تو رشتہ داری کا لحاظ کرو کہ ہمارا بھائی ہے مگر باہر کے لوگ عزت و احترام سے پیش آ رہے ہیں اور تم سکے چاچے ہو کر کے کیا کر رہے ہو کچھ تو شرم کرو الا المحد فی القربہ مگر یہاں سے جو دل کے کالے تھے انہوں نے ایک اندھیری والا اور کالا مضمون نکالا کیا کہنے لگے ہاں اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ نبی کو اور کوئی مزدوری نہیں چاہیے البتہ ایک مزدوری نبی کو بھی چاہیے وہ کیا کہ ان کے اہل بیت سے محبت کی جائے اہل بیت کا یہاں کس میں لفظ آیا الا المودت فی القربہ مگر محبت فی القربہ رشتہ داری میں تو یہاں اہل بیت کا کون سا لفظ آیا لیکن کہنے لگے نا رشتے داری حضور کے رشتے داروں سے کون مراد ہے باقی سارے کاٹو جو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت حسنین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس ان سے محبت کرو اور ان سے محبت کا مطلب بھی کیا کہ ان کے نام پر اکٹھے کرو پھر ہم کو حکومت دے دو الحمد للہ اہل بیت سے جتنا ایمان والا محبت کرتا ہے اتنا کوئی رافضی نہیں اس کو نصیب اس کا کروڑواں درجہ بھی اس کو نہیں نصیب ہوتا اس کی محبت یہی محبت تھی کہ کوفہ میں بلا کر کے حضرت حسین کو شہید کروایا خط لکھ لکھ کر کے بلاتے رہے اور مروا دیا یہی محبت ہے اور اسی کا نام محبت رکھا انہوں نے لیکن نوز باللہ اگر ان کی اس بات کو مان لیں تو کتنی پست سوچ کہ نوز باللہ اللہ کے نبی اس لیے دنیا میں آئے تھے کہ لوگوں سے اور کچھ مزدوری نہیں چاہیے البتہ ایک حکومت بنانا چاہتے تھے تو میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ جب دنیا سے چلا جاؤں تو میرے خاندان کو حکومت دے دینا اور اسی خاندان میں حکومت رکھنا دائیں بائیں نہیں جانے دینا بس یہ تم سے مانگتا ہوں اگر یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کا نوز باللہ مشن ہو تو یہ تو سارے لوگوں کا ہوتا ہے یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے اور پھر یہ بات عقلی طور پر بھی ناممکن نقلی طور پر بھی ناممکن سورت مکی ہے اور حضرت حسن اور حسین کب دنیا میں تشریف لائے غزبۂ بدر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا غزبۂ بدر کے بعد اور پھر سن چار ہجری میں حضرت حسن پیدا ہوئے اور سن پانچ ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئے تو مکہ میں ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہاں ابھی تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہیے لیکن ایک مزدوری تم سے چاہیے کتنا اندر کے کالے اور کیسی گندی بات انہوں کہی کی المودت فی قربا رشتہ داری کا لحاظ چاہیے کچھ تو کرو ہیں کن سے کہا جا رہا ابو جہل سے عتبہ سے شہبہ سے تمہارے خاندان کا ہوں تمہاری برادری کا وہ میں حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اور جو کوئی کمائے گا نیکی نزد لہو ہم زیادہ کریں گے اس کے لیے اس نیکی میں حسن حسن کو زیادہ کریں گے اس کو اور بڑھائیں گے جو ایک لے کر آئے گا اس کو دس ملیں گی ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا شکور بہت قدر کرنے والا ہے امی پول اللہ یختم اختمالا قلبک اگلا مضمون ذرا اہم ہے توجہ وہ کہتے تھے کہ آپ نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے بنایا ہے اور اللہ کی طرف لگاتے پھر اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں آپ سے کہلوایا گیا آپ فرمائیے اگر میں اس قرآن کو نوز باللہ اپنی طرف سے بنا رہا ہوں تو اللہ چاہے گا تو میرے دل پر مہر لگا دے بالفرض والمحال اور میں یہ قرآن نہ بیان کر سکوں تم سے نہ کہہ سکوں یہ مضمون بالکل ویسا ہو گیا جیسے ہم نے بنے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا یس کان روح میں کہ اگر پرور بگار چاہیں ولا اوحینا الیک اگر ہم چاہیں تو اس کلام کو لے جائیں جو آپ کی طرف ہم نے وہی کیا ہے اگر اللہ چاہے تو آپ سے یہ قرآن نہ ادا کرنے دیں آپ اس قرآن کو نہ بیان کر سکیں ہم یہ کولتارا کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے انہوں نے جھوٹ تو بہتان لگایا انہوں نے اللہ کے اوپر قریباً جھوٹا تو عَلَىٰ قَلْبِكَ بس اگر اللہ چاہتا اگر اللہ چاہے گا عَلَىٰ قَلْبِكَ تو آپ کے دل پر مہر لگا دے گا اور آپ کے دل پر مہر لگنے کا مطلب کہ پھر آپ یہ قرآن کریم بیان نہیں کر سکیں گے وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے باطل کو حق الحق اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے حق کو حق کر دکھاتا ہے بھی کلمات ہی اپنی باتوں کے ذریعے سے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے اور یمح اللہ الباطل بعد میں کہا یہ نیا جملہ ہے اگر نیا جملہ ہے تو پھر مطلب یہ دوسری بات بتائی گئی اور اللہ ہی قرآن کریم کو نازل کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو حق کر دکھاتا ہے اور اگر اس کو پیچھے جوڑیں کیونکہ یم ہو اس کے بعد میں واو تھا وہ گر گیا ہے جزا ہونے کی وجہ سے تو گویا اس کا جزا کے اوپر حق ہے جو کہتے ہیں نیا جملہ ہے وہ کہتے ہیں قریب کی وجہ سے واو گرا ہے کیونکہ پیچھے واو جزم آیا تو یہاں بھی گرا لیکن جو کہتے نہیں پیچھے جڑ رہا ہے تو پھر کیا ترجمہ ہوگا اگر اللہ چاہے تو اپنے طور پر باطل کو نیست و نابود کر دے وہی حق الحق کا بھی کریم آتی ہی اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو حق کو اپنی باتوں کے ذریعے سے حق کر دکھائے لیکن پہلی تفصیل زیادہ حضرات نے کی اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا رہا ہے اور حق کو حق کر دکھا رہا ہے ان علیم بذات ان بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینے والی باتوں کو وہ جانتا ہے آپ کے سینے میں ایمان ہے اور آپ کے سینے پر جبرائیل قرآن کریم نازل کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے ایک حرف ایک لفظ ایک نقطہ نہیں فرما رہے ہیں وہ اللہ اکبر عن ابادی بندوں کو ترغیب دی جا رہی ہے تم نے جرم بے شک کیے ہیں لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے وہی اکبر توبا اور وہی تو ہے جو توبہ کو قبول کرتا عبادی اپنے بندوں سے بھیا افوان سی اور وہ معاف کرتا ہے درگزر کرتا ہے سیئات سے گناہوں سے مَا تَفْعَلُونَ اور وہ جانتا ہے مات فعلوم جو کچھ کہ تم کرتے ہو اگر توبہ کر لو گے تو وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اگر معافی مانگو گے تو وہ معافی بھی قبول کرتا ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اگر نہیں کرو گے تو تمہاری کوئی چیز اس سے چھپ کر کے نہیں رہے گی بھائی مَا تَفْعَلُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن ہاتھی اللہ نے دعوت پیش فرمائی اللہ نے فرما دیا کہ کون توبہ کرتا ہے اور کون سیاحت سے معافی مانگتا ہے کون ایمان قبول کرتا ہے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے انہوں نے اپنے رب کی بات مان لی اللہ آمنوا امن و مفعول ہے فائل نہ بنا دیجیے وہ تجیب اور میں نے پھر غلطی کر دی بحث تجیب اللہ دودین امن و اور جن لوگوں نے اللہ کی بات کو مانا اور پھر اس مالک سے توبہ کی اور اس سے دعا مانگی فرمایا ان کی دعائیں پروردگار قبول کرتا ہے وہی تجیب و اور ان کا رب قبول کرتا ہے اللہ زین آمن ان لوگوں کی دعاؤں کو جو ایمان لائے وہاں الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان سے ان کی نیکیاں قبول کرتا ہے ان سے ان کی توبہ اور ان کی معافی قبول کرتا ہے ان سے ان کی دعائیں قبول کرتا ہے وہ یزید من فضلی اور ان کو دیتا ہے اپنے فضل سے مزید دیتا ہے ایک نیکی کرتا ہے دس دیتا ہے ایک کرتا ہے سات سو دیتا ہے اور اپنے فضل سے بڑھاتا رہتا ہے جتنا چاہتا ہے والکافرون کافی عذاب شدید اور جو توبہ نہ کرے اور ایمان قبول نہ کرے اور اپنے مالک کے سامنے دامن نہ پھیلائے تو بل لهم عذاب شدید کافر ان کے لیے تو سخت عذاب ہے ولو بسط الرزق الارض ينزل بقدر يشاء انه بعباده خبير خبیر یہ ایک سوال اس کا تھوڑا سا جواب یہاں دیا جا رہا ہے اور پھر اگلی صورت میں صورت سورت کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کا تفصیلی جواب آ رہا ہے کیا اشکال اشکال یہ کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں جو اس مالک کے نافرمان ہیں آخر ان کو دنیا کی آتائشیں ملتی کیوں ہیں دیتا تو اللہ ہی ہے کسی اور کے در سے تو ملتی نہیں جب اللہ ہی دیتا ہے تو پھر ان کو دنیا کی آتائش دنیا کے آرام دنیا کے مزے آتے ملتے کیوں ہیں دوسری صورت میں جواب دیا جائے گا اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر ہے ہی نہیں اس لیے دیے جاتے ہیں اگر اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر ہوتی اور آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر ہوتی جناح باؤزت مچھر کے پر کے برابر بھی تو کسی خدا کے نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا جب اللہ کے ہاں قدر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو دنیا میں نافرمانوں کو سونے کے گھر دیتا اور چاندی کے گھر دیتا اور دیتا کیوں نہیں وہاں بھی فرمایا اس لیے نہیں دیتا کہ دنیا میں پھر فساد برپا ہو جاتا اور یہاں بھی فرمایا کہ اس لیے نہیں دیتا اسی مضمون کی وہاں تکمیل ہوگی اس کو یاد رکھیے اگر اللہ تعالیٰ دے دیتا کیونکہ نافرمانوں کو دنیا کی اس کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے تو نافرمانوں کے لیے دنیا دنیا ہی دنیا ہے دے سکتا تھا دے دیتا لیکن دنیا میں پھر یہ فساد بپا کرتے کیسا فساد دنیا کا تجربہ یہ ہے جس کو جتنی زیادہ روٹیاں ملتی ہیں اتنے اس کا زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے جس کے جتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں اتنا ہی وہ زیادہ بغاوت پر اترتا ہے اتنا ہی اس کا زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے ولو بسط اللہ الرزق ولو بسط اللہ الرزق اور اگر اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا روزی کو یہ ہی اپنے بندو کے لیے سب کو کھلی اندر دھن دے دیتا فی الارض ضرور بالضرور وہ زمین میں بغاوت کرتے ہیں فساد بپا ہو جاتا زمین کا نظام بگاڑ دیتے ولیکن ينزل بقدر ما يشاء لیکن اللہ تعالیٰ اتارتا ہے روزی کو بقدر ایک خاص مقدار کے ساتھ ما جتنی وہ چاہتا ہے جس کو جتنی مناسب سمجھتا ہے اتنی دیتا ہے انہو نحوب ہی اور کس کو کتنی دینا مناسب ہے وہ اپنے بندو کی پوری پوری خبر بھی رکھتا ہے بصیر ان کو دیکھتا بھی ہے انہو نحوب خبیر بے شک وہ اپنے بندو کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے بصیر دیکھنے والا ہے بصیر دیکھنے والا ہے ایک ایک بندے پر اس کی نگاہ ہے اس کو کتنے مناسب ہیں وہ الذی ينزل الغیث اور وہی تو ہے جو اتارتا ہے بارش کو من بعد ما میں اس کے بعد کے لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ایک زمانے تک بارش نہیں اترتی قید سالی ہوتی ہے سوکھا پڑ جاتا ہے تو لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اس مایوسی کے بعد وہ بارش اتارتا ہے وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ اور پھیلاتا ہے اپنی مہربانی کو اپنی اپنی رحمت کو وَهُوَ الْعَلِيُّ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ اس کی رحمت کی چادر پھیلتی ہے بارش برستی ہے پھر کھیت لہاتے ہیں پھر باغوں میں میوے آتے ہیں اس کی رحمت کی چادر پھیل جاتی ہے بہلی الولی وہی تو کام بنانے والا ہے وہی تو کارساز ہے وہی تو ولی دوست ہے وہی انسانوں کے کام بناتا ہے الحمید وہی تعریف والا ہے یہاں بھی یہ بات بتا دی گئی کہ انسانوں کو روزی اگر ناپ کر دی گئی ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ اس انتظام کے تحت دی گئی کہ اگر پوری دے دی جائے اور سب کو زیادہ دی جائے لبغو فی الارض تو سارے مل کر کے زمین کے نظام کو بگاڑنے لگ جائیں گے زمین میں بغاوت ہو جائے گی فساد بپا کریں گے آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے اگلی صورت میں وہو ندی یو نظر اور وہی ہے جو بارش کو اتارتا ہے اس کے بعد کے لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو وہی کام بنانے والا وہی تعریفوں والا ہے وَمِنْ مند آیاتی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے اگر اس مالک کو پہچاننا ہو آسمانوں کا پیدا کرنا والارض اور زمین کا پیدا کرنا وَمَا ماں بس اور وہ چیزیں ہیں جو پھیلا دی اس نے زمین اور آسمان کے بیچ میں من دابا ہر ایک زندہ چیز ایک آیت پیچھے گزری تھی اور ایک یہ آ گئی ہے اسی کے ذمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ فرشتوں کے علاوہ بھی آسمان پر کوئی مخلوق دابا قسم کی ہو سکتی ہے جیسا کہ یہاں کہا وہ اس کی قدرت کی نشانی میں سے ہے کہ وہ زمین اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا وما بسا اور اس کا پھیلانا ان دونوں کے اندر دابا کو دابا کے معنی ہر وہ زندہ چیز جو زمین پر رینگ کر کے چل سکے وہ اعلیٰ جمعی مزائے شاہ و کبیر اور جو پھیلانے کی قدرت رکھتا ہے ایک انسان سے انسان پیدا کیے پوری دنیا میں پھیلا دیے ایک حیوان سے حیوان پیدا کیا ایک جنس کا حیوان پہلے ایک ہی حیوان اس کے بعد اس کو پوری دنیا میں پھیلایا وہ والا جم اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر اذا شاہ قدیر جب چاہے گا قدرت رکھتا ہے اس کے لیے ان کا جمع کرنا کوئی مشکل نہیں وہ من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير اوپر فرمایا تھا کہ اگر وہ چاہے تو روزی اندھا دھن دے دے لیکن دنیا میں بغاوت ہو جائے اس لیے وہ حکمت بالغہ کے تحت ایسا نہیں کرتا ہے اور اگر کسی کو دنیا میں مال کی اور جان کی اور کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آتی ہے آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس کی وجہ سے آتی ہے یہ انسان کی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے اور انسان کے کرتوتوں پر ان کے اس کے اعمال بد کے اوپر کبھی جان کی مصیبت کبھی مال کی مصیبت کیوں آتی ہے وہ ہم پیچھے پڑ چکے لا اللہ یرجعون شاید کہ یہ جھٹکے کھا کر کے باز آ جائیں کچھ ان کو سمجھنے کا موقع ملے سملنے ملنے کا موقع ملے اس لیے یہ جھٹکے لگائے جاتے ہیں وما اصابکم اور جو بھی تو تم کو کوئی پہنچتی ہے میں مصیبت پہنچنے والی چیزوں میں سے مطلب مصیبت میں سے فبما کسبت تو ان کرتوتوں کی وجہ سے ما کسبت ایدیکم جو کمائے ہیں تمہارے ہاتھوں نے وہی عن کثیر اور معاف کرتا ہے پروردگار بہت ساری کو مطلب ہر جرم پر سزا نہیں دیتا ہر غلطی پر سزا نہیں دیتا البتہ کچھ غلطیوں کے اوپر تھوڑے جھٹکے لگتے ہیں کبھی مال کی مصیبت کبھی جان کی مصیبت کبھی کوئی پریشانی لیے تاکہ زمین کا نظام برقرار رہے اور انسان کچھ نہ کچھ تو اپنے معیار پر رہیں اپنی حدوں کے اندر رہیں وَمَا أَنْتُمْ تم فِي الْأَرْضِ اور جس کو وہ سزا دینا چاہے وہ انسان کیا اس مالک کو عاجز کر سکتا ہے وَمَا أَنْتُمْ اور تم نہیں ہو بھی عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ ولی وَلِيٍّ وَلَا نصیر اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی کوئی قوم بنانے والا ولا نصیر اور نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مدد کرنے والا ہے جب وہ سزا دینا چاہے تو اس سے کوئی روک نہیں سکتا ہے تم خود بھاگ کر کے بچنا چاہو بچ نہیں سکتے کوئی اور تم کو بچانا چاہے بچا نہیں سکتا کون اس سے بچا سکتا ہے لیکن دنیا میں جو بھی کوئی مصیبت جو بھی کوئی پریشانی آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے یہ مضمون سور روم میں بھی تھا وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس خشکی کے اندر بھی اور تری کے اندر بھی فساد برپا ہوا بما کسبت عید الناس ان کاموں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیے ہیں وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا دو طرح کی مصیبتیں ہیں ایک یہ مصیبت ہے جو بے دینی کے اوپر اور نافرمانی کے اوپر آتی ہے کس لیے اللہ یرجعون شاید کہ یہ باز آ جائیں تاکہ انسان باز آ جائیں دوسری وہ مصیبت ہوتی ہے جو اللہ کے دین پر لگ کر کے اللہ والے کو آتی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اشد الناس ای الناس اشد البلا لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتوں میں کون لوگ گرفتار ہوتے ہیں سب سے زیادہ کن کو آزمائشیں آتی ہیں فرمایا الانبیاء سب سے زیادہ انبیاء کو آتی ہیں فل امسل فل امسل پھر جو نبیوں کی طرح کام کرتا ہے جو ان کا جتنا قریبی ہوتا ہے اس پر مصیبت آتی ہے جو زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر زیادہ آتی ہے جو اس سے تھوڑا دور ہوتا ہے اس پر کم آتی ہے جو اس سے تھوڑا دور ہوتا ہے اس پر کم آتی ہے میں نے ابن بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بھی سنائی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے کھجوریں دی تھیں یاد ہے بھول گئے یاد ہے نا جی اس میں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں اس کے اوپر ابھارا انہوں نے عرض کیا حب کا حب اللہ آپ کی اور اللہ کی محبت نے آپ نے فرمایا سوچ کر کے بولو اور جب انہوں نے تین مرتبہ یہی جواب دیا کہ آپ کی محبت نے فرمایا پھر سنو جو مجھ سے محبت کرے گا اس کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ مصیبتیں اوپر سے اس کے لیے نیچے ایسے گرتی ہوئی آئیں جس طرح پانی آتا ہے گڑ گڑ گڑ گڑ آواز کرتا ہوا پھر اس طرح مصیبتیں آئیں گی اس کے اوپر وہ دوسری قسم کی مصیبت ہے اس کو نوز باللہ ہم اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں نوز باللہ سما نوز باللہ کہ انبیاء نے کوئی جرم کیے تھے اس لیے ان پر مصیبتیں آئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر سب سے زیادہ آئیں وہ تو فی اللہ ما ماؤزی قبلی اور جتنی مجھ پر آئیں اتنی تو کسی پر آئی نہیں ہیں سارے نبیوں پر مل کر اتنی نہیں آئیں جتنی تنہا مجھ پر آئی ہیں تو وہ جو مصیبتیں ہیں اللہ کے دین کے کے اوپر لگ کر کے اللہ کے دین کے راستے میں اللہ کے دین کی محنت کرتے ہوئے وہ مصیبتیں اس کھاتے کی نہیں ہیں اور وہ کس لیے آتی ہیں درجات کی بلندی کے لیے دوسروں کے لیے مثال بنانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے بندے کیسے ڈٹے ہوئے ہیں ایسا نہیں تمہاری طرح کہ تمہیں ذرا سی ہوا لگی تو ایک حاجت روا کو چھوڑا دوسرا پکڑ لیا ذرا سا جھٹکا لگا پھر تیسرے کو پکڑ لیا میرا بندہ مصیبتوں میں پریشانیوں میں ہر حال میں مجھے ہی پکارتا ہے مِّن مصیبت اور نہیں پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت تو ابھی ماں کسبت نہیں دی تم تو کرتوتوں کی وجہ سے جو کمائے تمہارے ہاتھوں نے وَيَعْفُو عَن کثیر اور معاف کرتا اللہ تعالیٰ کثیر بہت ساروں کو ہر بات کے اوپر سزا نہیں دیتا وَمَا أَنتُم تم کیا سوال ہے کہ اگر وہ سزا دینا چاہے تو تم بچ سکتے ہو اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والے فی الْأَرْضِ زمین میں تو تم خود نہیں بچ سکتے تو کوئی دوسرا بچا دے تم کو وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولیگن کوئی کام بنانے والا ولا نصیرن اور کو نہ کوئی مدد کرنے والا وہ بن آیاتی ہل جواری تل مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے کہ آدمی سفر کرتا ہے سمندر کا تو اچانک طوفانوں میں گر جائے اور پھنس جائے اور ڈوب جائے اور غرق ہو جائے فرمایا یہ بھی ایک مصیبت ہے اور یہ اس کی قدرت کی نشانی بھی ہے وَمِنَّ آیَاتِهِ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے الجواری جاریت ان کی جمع کشتیاں ہیں فی البحری سمندر میں کل آلام بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح وہ دور سے دیکھنے سے کیسے لگتے ہیں وہ جہاز جیسا کہ بڑے بڑے انشاء یسکن الریحا اگر اللہ تعالیٰ چاہے یسکن تو ٹھہرا دے ان جہازوں ہوا کو ٹھہرا دے وہ اس وقت میں صرف ہوا کے اوپر چلتے تھے آج بھی کچھ نہ کچھ ہوا کا مسئلہ ہے اسٹیمر پر چلتی ہیں موٹر پر چلتی ہیں لیکن اگر ہوا طوفانی ہوائیں ہو جائیں تو موٹر بھی بیچاری کیا کرے گی صبح شام آپ سنتے ہیں فلاں جگہ غرق ہو گیا فلاں جگہ غرق ہو گیا اس وقت میں سب صرف ہوا کے اوپر چلتی تھی اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے فیض تو دن بھر رہے وہ جہاز روا قیدہ راقی ان کی جمع کھڑے اللہ ظہری ہی سمندر کی پشت کے اوپر ان نفیزہ نکل آیاتن بے شک اس میں اس کی قدرت کی کئی کئی نشانیاں ہیں لیکن صبار شکور ہر ایسے آدمی کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا میں نے سمندر کے سفر میں صبر اور شکر کا کیوں ذکر آتا ہے اس کے لیے پیچھے عرض کر دیا اور یوں بھی اب پرانی بات کو بار بار دہرائیں گے وقت لگتا ہے او یو بک یا پروردگار چاہے تو یو بک ہننا ہلاک دے ہننا ان کشتیوں کو اور کشتیوں سے مراد کشتی والوں کو کشتی تو لکڑی ہلاک ہوگی اس نے کیا ہلاک ہونا ڈوب گئی تو اس سے کیا کشتی والوں کو ہلاک کر دے بیمار کا سب ان جرموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں ہر کشتی پر بیٹھنے والا اپنی زندگی کا مطالعہ کرے کیا اس نے ایسے جرم نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے اس کو سمندر میں ڈبو دیا جائے لیکن یا فوان کثیر وہ معاف کرتا ہے بہت ساروں کو اور نہیں سزا دیتا ہے اللہ اکبر وَيَعْلَمَ عالم اللہ جاتی نو نفی آیا اور سمندر میں سفر کرنے والے وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ہے کہ نہیں ہیں اور یہ بھی جھگڑا کرتے ہیں کہ اس کی آیتیں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں ڈبو دے تاکہ ان کو پتا چلے ہے خدا کہ نہیں ہاں ڈوب گیا ہاں بالکل ہے دیکھ لیا اب تو ہے بھیا علامہ اور ایسے لوگ اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں اور وہ جانتا ہے اللہ دین جاتی لونا ان لوگوں کو جو جھگڑا کرتے ہیں اس کی آیتوں کے بارے میں ماں اللہ میں محیث نہیں ہے ان کے لیے کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ تم میں شعین فمتا الحیات دنیا پیسے والے کو زیادہ پیسہ کیوں ملا ہیں اگر یہ خدا کے نافرمان ہیں ان کو دولت کیوں مل رہی ہے شروع سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کئی جواب دیے گئے اب آخری جواب سنیں فما اوتی تم اور جو بھی تم کو دیا گیا من شہین کوئی بھی چیز تم کو ملی فما اور حیات دنیا یہ دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے یہ مٹ جانے والا ہے کتنے دن تمہارے پاس رہے گا کل کسی اور کے پاس تھا آج تمہارے پاس ہے پرسو کسی اور کے پاس ہوگا پرسو کسی اور کے پاس ہوگا ہمارے کسی بزرگ نے تڑپ کر کہا تھا اس رنڈی کہیں خسم رکھے جو رکھا کھانا یہ دنیا کیا عجیب ہے یہ ہر صبح ایک نیا قسم کرتی ہے لیکن جس کو کرتی ہے اسی کو اندر کھا جاتی ہے اسی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے نہ کوٹھی کام آتی نہ بنگلہ کام آتا ہے ہر صبح ایک نئی شادی کرتی ہے ہر ایک کو کھا جاتی ہے اس رنڈی کہیں قسم رکھے جو رکھیا سو کھانا یہ دنیا کا سامان الحیات دنیا وما عند اللہ خیر اور جو اللہ کے پاس ہے جو ایمان والوں کو ایمان پر ملے گا وہ تو بہتر ہے وہ اب اور وہ باقی رہنے والا ہے ملے گا کن کو للذین آمن ان لوگوں کو جو اللہ کو مان گئے اعلیٰ ربهم یہ اور جو اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اب رب پر بھروسہ کرنے کی کیوں ضرورت تھی میں نے شروع میں عرض کیا کہ مکہ کے وقت کے دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس میں یہ مسئلہ تھا سامنے کہ جو اس دین کو مانے گا وہ تو اچک لیا جائے گا والذین یجتنبون کبائر الاسم کون ہیں جن کے لیے آخرت کا سامان بہتر ہے یہاں سے وہ اخلاقی کردار پیش کیے جا رہے ہیں جس کے لیے میں نے کہا تھا انفرادی زندگی میں بھی ضرورت ہے اجتماعی زندگی میں بھی ضرورت ہے والذین یجتنبون اور وہ جو بچتے ہیں کبائر الاسم بڑے بڑے گناہوں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے بڑے گناہوں سے بچیں بدکاریوں سے بچیں جھوٹ سے بچیں قتل سے بچیں غیبت سے بچیں چغلی سے بچیں انسانوں کی عزتوں پر حملہ کرنے سے بچیں یہ بڑے گناہ والفواحش اور بے حیائیوں کے کاموں سے بچیں وَإِذَا مَا ویدام يَغْفِرُونَ اور ان کی یہ صفت ہوتی ہے پہلی صفت کیا تھی اللہ پر بھروسہ یہ بہت بڑا یہ تو اصل جڑ ہے ایمان کی جب تک اللہ پر بھروسہ نہیں تب تک کچھ نہیں ہے آدمی کوئی پلان بناتا ہے کوئی ارادہ کرتا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں پھسل گیا وہ کیوں وہ تو ہوا کے تھپیڑوں میں ہلتا رہے گا اللہ پر بھروسہ ہی نہیں اس کو کس پر بھروسہ ہے اپنی پلاننگ پر بھروسہ ہے اپنی طاقت پر بھروسہ ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اس پر بھروسہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مجھے پورے الفاظ یاد نہیں علماء کرام اس کی تصویر فرمائیں گے فرمایا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ تجھے اس پر زیادہ بھروسہ ہو جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں جو تیرے ہاتھ میں ہے ہاتھ میں ہے ایک کروڑ روپیہ اس پر بھروسہ نہیں ہے بھروسہ اس پر ہے جو اللہ کے پاس ہے اللہ دے گا ایک کروڑ روپیہ کیا ہے ابھی آگ لگے گی ابھی جل جائے گا ابھی ختم ہو جائے گا اللہ کے پاس جو اس پر بھروسہ ایک دوسری بات وہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تیسری بات وہ بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور چوتھی بات اظام غذیب ہم یقرون جب ان کو غصہ آتا ہے وہ معاف کرتے ہیں غصے کی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیتے کیوں مار دیا جی بندے کو تو نے برداشت کر لیتا کہتا جی غصہ اتنا آیا کہ میرے سے برداشت نہیں ہوا ما ماں زائد ہوتا ہے جب ان کو غصہ آتا ہے ہم یغفرون وہ معاف کرتے ہیں والذین استجابوا لربهم اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو مان لیا دعوت کو قبول کر لیا کہ وہ دین ہے تمہارے لیے جو صدیوں سے چلا رہا ہے اس دین کو انہوں نے اپنا لیا واقام کام اور جنہوں نے نماز قائم کی وہ امرهم ہم شورا اور اس لفظ کی کتنی اہمیت ہے کہ پوری سورت کا نام ہی سورہ شورا پڑ گیا ایمان والوں کا میں نے اسی کو کہا تھا کہ اجتماعی زندگی کی بھی کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ امرحم اور ان کا معاملہ شورا بینہم ان کے آپس کے مشورے سے ہوتا ہے ان کا آپس کے مشورے سے یہ طے پاتا ہے جو بھی ان کا معاملہ ہوتا ہے اور آپس کے مشورے کس پر ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا ان غیر منصوص چیزوں میں جو چیزیں قرآن میں آ گئیں مشورہ ہو رہا ہے کہ نماز پڑھیں جماعت سے کہ نہ پڑھیں مناسب کیا رہے گا جمعہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے شہر میں مناسب کیا رہے گا زکات دے کہ نہ دے آپ کی کیا رائے آپ کی کیا اس میں کوئی مشورہ نہیں جو حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اس پر کوئی مشورہ نہیں آپ نے بیان فرما دیا حکم دے دیا صاف حکم آ چکا اس پر کوئی مشورہ نہیں اس کا تو عمل کرنا ہے لیکن جو دوسرے معاملات ہیں انتظامی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ قرآن و حدیث میں نہیں بیان کیا گیا ایک نئی بات پیش آ گئی ہے اس بات پر ہمیشہ پہلے مشورہ کرتے ہیں کتنی اہمیت ہے اللہ کے مشورے کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ عال عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ صحابہ جن سے غلطی ہو گئی تھی غزوہ عہد کے موقع پر کیا فرمایا فاعف عنہم وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ان کو معاف بھی کیجئے ان کے لیے معافی کی درخواست بھی کیجئے دعا بھی مانگیے اور ان سے مشورہ بھی کیجئے یہ ان کی دلجوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے باوجود کہ وہی نازل ہوتی ہے اور اس کے باوجود کہ دنیا ساری کی عقل مندی ملا کر کے ایک پلڑے میں رکھو اور ایک پلڑے میں طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت تو آپ ساری دنیا سے زیادہ ذہین ہیں مگر پھر بھی مشورہ کرتے بھی ہیں اور مشورہ مانتے بھی ہیں امت کو تعلیم دینے کے لیے غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے نہیں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پڑھاؤ ایک جگہ کیا اس کے بعد صحابہ نے ایک صحابی نے مشورہ دیا انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ وحی کے حکم پر کیا یا اپنے طور پر آپ نے سوچ کر ایسا کیا ہے آپ نے فرمایا نہیں مجھے میں نے اپنے طور پر کیا مجھے اللہ کی طرف سے یہاں رکنے کا حکم نہیں دیا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ پھر میرا مشورہ ہے اس سے زیادہ بہتر آگے والی جگہ ہے آپ نے فرمایا بہت اچھا ان کا مشورہ مانا غزوہ عہد میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ گھروں کے اندر رہ کر مقابلہ کریں لیکن صحابہ کا جب مشورہ آیا آپ نے مشورہ مان دیا اور صحابہ کو احساس ہوا کہ شاید ہم نے آپ کو مجبور کیا مشورہ ماننے کے لیے آپ نے فرمایا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ جب وہ وردی پہن لے جنگ کی پھر وہ اتار نہیں سکتا ہے کیا اہمیت ہے مشورے کی اللہ کے ہاں؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور ان کا معاملہ آپس کے مشورے سے ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ کالان کا یہ جملہ بھی یاد رکھ لیجئے یاد آ گیا آپ کی برکت سے فرمایا انسان تین قسم کے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کسی کسی کھاتے کے نہیں ہوتے ہیں کچھ آدھے ہوتے ہیں اور کچھ پورے ہوتے ہیں عرض کیا حضرت پورے انسان کون ہوتے ہیں فرمایا والا رائے وہ انسان پورے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے عقل و دانش دی ہے خود بھی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن کبھی نہیں کرتے مشورہ کرتے ہیں پورے ان کو پورا کہا جائے گا اپنی عقل بھی ہے لیکن عقل سے کام نہیں لیا خالی مشورہ کیا یہ پورے انسان ہیں تو پوچھا آدھے کون ہیں فرما آدھے دو قسم کے ایک وہ جن کے پاس اپنی عقل نہیں ہے لیکن دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں یہ بھی آدھے ہیں اور ایک وہ جن کے پاس عقل کامل ہے مگر مشورہ کسی سے نہیں کرتے یہ بھی آدھے ہیں اور جن کو کہا کسی کھاتے میں نہیں ہے وہ کون سے ہیں فرمایا وہ وہ ہیں کہ اپنی بدھی بھی نہیں ہے خود کچھ جانتا نہیں کسی کی میں مانتا نہیں یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے وَمِن مَا رَزَقْنَاهُمْ میں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں والذین اذا اصابهم البغی اور ان کی ایک صفت یہ ہے والذین وہ لوگ اذا اصابهم جب ان کو پہنچتی ہے البغی کوئی زیادتی کوئی ظلم ان کو پہنچتا ہے ہم ینتصرون تو وہ بدلہ لیتے ہیں ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا معاف معاف کرو معاف کرو معاف کرو اگر تم معاف کرو گے اور ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو اچانک وہ آدمی جس کے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی تھی کان نہ ولی حمیم ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا جگری دوست وہ دعوت کا میدان ہے دعوت میں معاف کرنا ہے معاف کرنا ہے آگے سے وہ بےحدہ باتیں کرے وہ ہم معاف کرتے رہیے معاف کریں لیکن جہاں اجتماعی زندگی گزارنی ہے مل کر کے انسانوں نے وہاں معافی سے ہمیشہ فائدہ نہیں ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں نقصان ہوتا ہے میں نے مثال دے کر کئی دفعہ شہری بات یہاں سمجھائی نہیں یہاں نہیں ایک آدمی جھوم رہا تھا بیچارہ دوسرے بندے کو دھکا لگ گیا اس نے سوچا شاید اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے بیچارے کی اس نے نکال کر بیس روپے دیے کہ آپ دوائی لے لیں آپ کو دھکے لگ رہے ہیں آپ نے تو مجھے دھکا مار دیا تھا تو اس نے دیکھا یار یہ بڑا مزے کا کام ہے کسی کو دھکے مارو بیس روپے ملتے ہیں آگے گیا دوسرے بندے کو جان بوجھ کر ایک زور کا دھکا لگایا وہ بھی بےچارا سوفی تھا اس نے بھی نکالے بیس روپے دے دیے کہ آپ کی صحت ٹھیک ہے کیا پریشانی آپ کو آپ سیدھے نہیں چل پا رہے ہیں اب جو تیسرے مقام پر پہنچا تو کوئی بیچارہ نالی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا قضاء حاجت کے لیے اس کو دھکا مارا وہ گر گیا نالی میں اب جو اٹھا تو اس نے جوتے سے اس کا سیدھا کر دیا تھوپڑا اس پر سوال پیدا ہوا کہ اس کو جوتے کس نے لگوائے سب کہیں گے جی آخر والے نے جوتے مارے آخری نے مارے پہلے والے نے مارے کیوں اگر جب وہ پہلے جھوم رہا تھا وہی پکڑ کے سیدھا کر دیتا وہ کیا کر رہا ہے سیدھا چل تو دوبارہ اس کو جوتے نہ پڑتے کبھی انتقام لینے سے فائدہ ہے مگر اجتماعی زندگی میں جہاں تک دعوت کا مسئلہ ہے وہاں معافی معافی لیکن اگر دعوت میں بھی کوئی حدوں کو کراس کر دے تو ہم ابن اللہ کا واقعہ سنا چکا ہوں اس کے لیے بھی تو کوئی ضابطہ ہونا چاہیے بلدین اذا اصابہم اور وہ لوگ جب ان کو پہنچتی ہے کوئی زیادتی تو وہ بدلہ لیتے ہیں وہ جزاؤ سیا تن مگر بدلہ بھی کتنا لیتے ہیں فرمایا برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہے اس پر ایک بحث ہے کہ برائی کا بدلہ تو برائی نہیں ہے ایک آدمی نے آپ کو تھپڑ مارا آپ نے تول کر کے ہی مار دیا برابر تو یہ جو واپس مارا تو یہ تو برائی نہیں ہے قرآن اس کو برائی کیوں کہہ رہا ہے ایک جواب یہ دیا گیا کہ یہ مشاکلہ ہے مشاکلہ کا مطلب عربی میں جن الفاظ میں جرم کو بیان کیا جاتا ہے انہی الفاظ میں سزا کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے یہ مشاکلہ ہے لیکن دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں دیکھنے میں یہ بھی لگتا ہے برائی ہے جو واپس پلٹ کے اس کو مار رہا ہے لگتا ہے کہ یہ برائی اگرچہ حقیقت میں یہ برائی نہیں فَمَنْ نافا لیکن پھر بھی ترغیب معافی کی ہے تو جو آدمی معاف کر دے وہ اسلحہ اور سنا کر دے فاجر اللہ تو اس کا اجر اللہ ہی پر ہے لا يحب الظالمین بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اس نے ظلم کیا تو معاف کر دے تیرا اجر اللہ کے یہاں ہے معاف کر دے لیکن یہ معاف کرنا اور انتقام لینا بڑی مشکل قسم کی یہ حدیں ہیں کہاں معاف کرنا ہے کہاں انتقام لینا ہے اب جو یہ معافی کی ترغیب دی نا تو تمام صوفیہ حضرات کہیں گے بہت اچھا بس ہم نے تو بالکل ہی معاف کرنا ہے کبھی نہیں پھر فرمایا نا ولا من انتصر بعد ظلمه تو جو کوئی بدلہ لے لے ان کے اوپر ظلم ہونے کے بعد فولا کما تو یہ ہیں وہ لوگ جن کے اوپر کوئی گرفت کا راستہ نہیں جن کے بعد ظلم ہی یہ مصدر مجھول ہے ان کے اوپر ظلم ہونے کے بعد ان تصرا جس نے بدلہ لیا فولا اکما علیہ سبیل یہ ایسے لوگ ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ان سے کوئی گناہ نہیں ان سے کوئی معاخضہ نہیں ہے آخر میں بات گویا اس پر ختم فرمائی کہ نہیں بدلہ لے اگر حالات بدلے کے ہوں گے اور بدلہ لینے میں اس کا بھی فائدہ ہے تو بدلہ لینا چاہیے اس آدمی پر کوئی معافذہ نہیں ہوگا کوئی کہے مسلمان ہو کر کے تو نے بدلہ لیا لیکن آخر میں ابھی پھر کہا جائے گا صبر کرو اور برداشت کرو تو گویا یوں بتایا گیا کہ ہمت سے کام لے لو معاف کر دو بہت اچھی بات ہے بدلہ لو لیکن یاد کرنا ہے کہ بدلہ میں اتنا ہی بدلہ اور اگر تم کو لگا کہ اتنا ہم سے لیا نہیں جائے گا اس نے تھپڑ مارا اس نے کہا چلو مجھے بھی مار دے میں نے زور سے مار دیا اب میں ظالم بن جاؤں گا وہ مظلوم بنے گا اس کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا ان السبیل بے شک راستہ ہے ان لوگوں پر یظلمون الناس جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں وہ اب وہ اور جو زمین میں بغاوت کرتے ہیں فساد کرتے ہیں بغیر الحق نہ حق طریقے سے وہ زبردستی سے قابض ہیں انسانوں کے اوپر پھر انسانوں کے جوڑ توڑ کون چھوٹا کون بڑا ہیں یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم وہ کام کرتے ہیں جو فرعون کرتا تھا اولئک لهم عذاب الیم ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے ولمن صبر اور ضرور بے ضرور وہ آدمی جس نے برداشت کیا وغفر اور جس نے معاف کر دیا ذالک لمن عزم الامور تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں ہمت کے کاموں میں سے من المامور المعظومہ ایسے کاموں میں سے ہیں جن کے لیے پختہ ارادہ چاہیے عزم چاہیے معاف کرنا آسان کام نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے جب بات شروع ہوئی تھی تو ادامہ غدیب ہوں جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کرتے ہیں معلوم ہوا کہ غصے میں بدلہ نہیں لینا ہے غصے میں آدمی تول کر کے نہیں بدلہ لے سکتا ہے زیادتی کر دے گا بدلہ لے دیکھے سوچے سمجھے کہ معاف کرنے سے فائدہ رہے گا کہ بدلہ لینے سے ایسا تو نہیں کہ میں معاف کر دوں تو یہ آگے بڑھ جائیں اور اور زیادہ زیادتی کرنے لگے اور اصل میں یہ انسانوں کے مختلف مزاجوں کی بات ہے جو کہ آپ ام القرآن میں آئے ہیں مرکزی بستی میں آئے ہیں ومن حولہا اور پھر پوری دنیا کے لیے آپ آئے ہیں ساری دنیا کے مزاج برابر نہیں ہوتے ہیں ایک بچارہ ہمارا مزاج ہے کشمیری مزاج ہے کہ کتے لڑ پڑے آپس میں تو رونے لگ جاتا ہے بوڑھا کہ یار اس نے اس کو کاٹ لیا دیکھو نے کتنا ظلم ہو رہا ہے یہ نرم مزاج لوگ ہیں اگر ان کو یہ کہا جائے گا بدلا لو تو یہ کہیں گے یار یہ ہمارے لیے مشکل ہے یہ دین بڑا مشکل ہے ہم تو نہیں بدلا لے سکتے ہم تو معاف کریں گے لیکن دوسرا سخت مزاج بھی ہے اگر وہ خان صاحب سے کوئی کہے کہ آپ معاف کرتے جاؤ معاف کرتے جاؤ وہ کہے گا میرے سے یہ دین نہیں برداشت ہوگا صرف معاف جاؤں کہتا کہتے عیسائی گئے تھے ان کے یہاں دعوت دینے کے لیے کہ دیکھو ہمارا دین اچھا ہے مسلمانوں سے اس نے کہا اس میں کون سی خاص بات ہے کہتا دیکھو مسلمان کہتے ہیں کہ جو تمہاری آنکھ نکالے تو اس کی آنکھ نکالو اور جو تمہارا بازو توڑے تو اس کا بازو توڑو حالانکہ یہ کہاں یہ کہہ رہے ہیں ہم معاف کرنا چاہو معاف کرو لیکن اگر انتقام لینا چاہو تو برابر کو اتنا ہی اس سے زیادہ نہیں اس نے تمہارا آنکھ نکالی بس اتنی آنکھ نکالو یہ نہیں کہ دوسری آنکھ کو بھی تکلیف دو تو اس نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو کہتے ہم کہتے ہیں جو ادھر تھپڑ مارے یہ تھپڑ پہ یہ دال پیش کر دو دوسرے کو معاف بھی کرو بلکہ مزید کہو چلو یار ادھر مار لو شاید تمہیں مارنے کا شوق ہو اس نے کہا اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ جو ہماری بہن کو لے کر بھاگے گا تو ہم کہیں گے ماں کو بھی لے جاؤ ایسے دن تم اپنی جیب میں رکھو اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے مزاج مختلف ہے انسانوں کے یہ دین پوری دنیا کے لیے ہے پوری دنیا کے انسانوں کے مزاجوں کو سامنے رکھ کر احکام دیے گئے من بعده اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے نافرمانیوں کی وجہ سے تو نہیں ہے اس کے لیے من ولی جن کوئی کام بنانے والا کوئی کار ساز کوئی دوست من بعد ہی اللہ کے بعد جو اس کو ہدایت دے سکے وہ الظالمین اور اے مخاطب تو دیکھے گا ظالموں کو لما رعب العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو یقولون تو وہ کہیں گے حل الى مرد من سبیل کیا ہے واپس جانے کا کوئی راستہ رد ردو واپس لوٹا مرد مصدر میمی واپس جانے کا کوئی راستہ ہے واپس لوٹنے کا کوئی راستہ ہے عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ کوئی راستہ ان کو نہیں ملے گا اور یہ تیسری مرتبہ آ رہا ہے کہ فور قیامت کا منظر پیش کیا جاتا ہے آخرت کا منظر پیش کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے سوا دماغ کی چولے نہیں ہلتی ہیں انسان ماننے کے لیے ذہن کو تیار نہیں کر سکتا ہے وَتَرَاهُمْ ہوں اور تو دیکھے گا ان کو یہ اور ادون پیش کیا جا رہا ہوگا ان کو عالیہ اس کے اوپر اس کے اوپر ہاں اس کا کیا مرجع ہے علماء اکرام پریشان ہوں گے اس کا مرجع کیا ہے اس کا مرجع ہے جب تم دیکھو گے لوگوں کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اس کا مرجع عذاب تو عذاب تو مذکر ہے عذاب ہوگا کہاں جہنم میں تو مراد اس سے انار اس لیے علیہا کے نا درست بتا ہوں اور تو دیکھے گا ان کو دھونا وہ پیش کیے جا رہے ہوں گے علیہا آگ کے سامنے خاشعین اس حال میں کہ جھک رہے ہیں جھکی ہوئی ہوں گی من دل ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے نظریں ان کی نیچی ہوں گی ینظرون دیکھ رہے ہوں گے من طرف الخفی گوشائے چشم سے چھپی ہوئی آنکھ سے چھپی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے چھپی ہوئی نگاہ سے مطلب آنکھ کے کنارے سے آپ دیکھتے ہیں لائن میں لوگوں کو لے جایا جائے اور کہا جائے کہ پھانسی گھر کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور کہا جائے سب نیچے دیکھنا کوئی اوپر نہیں دیکھ سکتا ہے تو وہ کیا کریں گے نیچے سے آنکھ کی کنکھیوں سے دیکھیں گے دائیں بائیں کہ کیا ہو رہا ہے کس کے ہاتھ میں ڈنڈا کس کے ہاتھ میں تلوار کس کے ہاتھ میں گن ہائے ہائے قیامت کا منظر سر تو اٹھ نہیں سکتا تیرے سر کی قسم ذلت و رسوائی کی وجہ سے سر جھکا ہوا ہے لیکن دائیں بائیں دیکھیں گے عذاب کیسا ہے جہنم کیسی وقال الذين امنوا اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان الخاسرین الذين بے شک نقصان والے وہ لوگ ہیں الذين خسروا انفسهم جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو بھی یوم القیامہ قیامت کے دن یہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے الا ان الظالمین فی عذاب مقیم سنو ظالم لوگ مسلسل عذاب میں ہوں گے مقیم دائمی عذاب ہے ہمیشہ کا عذاب وما لهم من اولیاء اور یہ جو دنیا میں بار بار کار ساز کار ساز کار ساز فرمایا نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی کار ساز جو ان کی مدد کر سکے من دون اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکے گا ان کو ومن میں حضری اور جس کو اللہ گمراہ کر دے کے من صبیب نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں اس کو ہدایت کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں جب تک کہ اللہ کے یہاں سے دروازہ نہ کھلے اور اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے جو قسم کھا لیتا ہے کہ مجھے ماننا نہیں ہے استجیبوا لربکم من قبل اے انسانو استجیبوا بات مانو دعوت قبول کرو ربکم ربی کم اپنے رب کی من قبل اس سے پہلے یاتی یوم کہ آ جائے ایسا دن لا مرد له من اللہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے پلٹنا نہیں ہے جب آ جائے گا واپس نہیں پلٹ سکتا ہے کوئی آدمی کہے یہ قیامت کا دن آ گیا ایک دن پیچھے کرو اس کو دوسرے دن کر لیں گے بڑے بڑے کام ملتوی ہوتے ہیں قیامت نہیں ملتوی ہو سکتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے مالک کو کس طرح پہچانا فرمایا عرف کو ربی العزائم اپنے رب کو پلانوں کو ٹوٹتے ہوئے پہچانا کہ انسان پلان بناتا ہے کوئی اس کے پلان کو توڑ نہیں سکتا مگر کوئی طاقت ہے جو اس کے پلانوں کو فیل کر دیتی ہے دلہا رات پر بچارہ تیار ہوتا رہا کہ کل میرا نکاح ہوگا اور صبح ہی مر گیا دلہن تیار ہوتی رہی اور صبح ہی کوئی اور کام اس کے لیے پیش آ گیا موت کا فرشتہ آ گیا فصل عزائم عزائم ٹوٹتے ہیں وہ دن جب آ جائے گا اس سے پہلے مانو جب آ جائے گا لا مرد لہو من اللہ اللہ کے مقابلے میں اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں مالکم من ملجا تو جب وہ دن نہیں ہٹے گا انسان چھپ کر جان بچائے نہیں ہوگا تمہارے لیے مل جائیں کوئی چھپنے کی جگہ کوئی پناہ لینے کی جگہ یوم اس دن وہ مالا من نقیر اور نہیں ہوگا تمہارے لیے انکار کرنا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا مطلب وہ کہ نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا میں کیوں جاؤں جہنم میں میں نہیں جاؤں گا بالکل ہے میں نہیں مروں گا تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے تجھے کوئی پوچھ رہا ہے مالا من نکیر اور نہیں ہوگا تمہاری طرف سے انکار کرنے والا یا انکار کرنا تمہاری طرف سے ممکن نہ ہوگا فائن آزور یہ دعوت دے دی گئی اور بات پوری طرح پہنچا دی گئی اگر پھر بھی وہ اعراض کریں فما ارسلنا علیہم حفیظا حفیظہ تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا محافظ بنا کر نہیں بھیجا ان علی کا آپ کے ذمے نہیں مگر پورا پورا پہنچا دینا آپ پہنچا چکے ہو إِذَا انتہان الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا انسان کا حال کیا ہے مطلب مزاجی کسی ایک ڈگر پر نہیں رہتا ہے کسی ایک سوچ پر قائم نہیں رہتا ہے ذرا سا مل گیا تو مست اور ذرا سی کمی ہو گئی تو انا اذا ذکر انسان بے شک جب ہم انسان کو چکھاتے ہیں منا اپنی طرف سے رحمہ مہربانی فرح حدیہ وہ اس پر اترانے لگتا ہے اکڑنے لگتا ہے دیا کس نے اللہ نے وہ مانگما ٹکڑا تھا گیا مٹکار ہے دینے والا اللہ لیکن اب یہ مجھے تانڈ رہا ہے دیکھو میرے پاس کیا ہے ارے دیا تو کسی اور نے ہے تیرے باپ کا ہے کیا اس اتنا نہیں لگتا ہے وہ ان تو اور اگر اس پر کوئی پریشانی آتی ہے اور پریشانی آتی کیوں ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے فائنل انسان کفور کپور تو بے شک انسان ہو جاتا ہے بہت نا شکرا بالکل ہی مایوس نہیں جی ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں آج تک کچھ کبھی کام بنے گا ہی نہیں اور یہ ہر انسان اپنے آپ کو تول سکتا ہے کہ کیا اس کا یہی حال تو نہیں ہے للہ ملک السماوات والارض یہ جو اوپر پروردگار نے احکام دیے کہ میں نے تم کو وہ دین دے دیا ہے جو انبیاء کو دیا تھا اب اس دین کو مل کر کے سب تھام لو یہ کیوں دیا للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی وہ شاہ مطلق ہے جو چاہے حکم دے یخلق ما یشاء جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یہاں بولیم شاہ یشاء اناسا جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹی دیتا ہے وہ یہاں اور دیتا ہے لمن یشاء جس کو چاہتا ہے الذکور اس کو مذکر دیتا ہے اس کو لڑکا دیتا ہے یہ اس کی بادشاہی کی ایک جھلک ہے جس کو وہ چاہے بیٹیاں دینا ساری دنیا مل کر اس کو بیٹے نہیں دلوا سکتے جس کو وہ چاہے بیٹا دینا اس کو کوئی بیٹی نہیں دلوا سکتا او یو بھی جو ہوں ذکران ایناسا یا وہ جوڑے بنا کر دیتا ہے زکران مذکر کے بھی اور مونس کے بھی بچے بھی دیتا ہے بچیاں بھی دیتا ہے دونوں دے دیتا ہے وہ جالو شاہ وقیما اور جس کو چاہتا ہے اس کو بانج بنا دیتا ہے اس کو نہ بچے دیتا ہے نہ بچیاں دیتا ہے اور پھر وہ کشکول لے کر پوری دنیا میں گھومتا ہے نہ بچہ ملتا ہے نہ بچی ملتی ہے آج ترقی یافتہ زمانہ ہے اس دور کے اندر بھی کتنے جوڑے ہیں جن کو اس نے محروم کیا انسانوں کو سبق سکھانے کے لیے کہ میں نے نہیں دیا تو کیا ملا اور اکثر وہ جوڑے کہ جو ان امراض کے ماہر ہیں اسی مرد کا وہ ڈاکٹر اسی مرد کی وہ ڈاکٹر نہیں مگر اپنے آپ کو نہیں دے سکتے یہ اس کی شان ہے یہ جانو مین شاہ و قیمہ اور جس کو چاہے اس کو بانج بنا دے ان علیم اس لیے کہ وہ جاننے والا ہے کس کو کیا دینا ہے قدیر قدرت والا ہے میں عرض کر چکا یہ دو صفتیں ضروری ہیں کسی طاقت والے کے لیے تنہا طاقت ہوگی علم نہیں ہوگا اپنی طاقت کا کوئی فائدہ نہیں تنہا علم ہوگا طاقت نہیں ہوگی میں راز اور کیا بتاؤں اپنی ناکامیوں کا میری سوچ کی بلندی میری ہمتوں کی پستی سوچ بڑی اونچی ہے جی ہمت ہے نہیں کیا کروں بزدل ہوں کچھ کر نہیں سکتا میری سوچ کی بلندی میری ہمتوں کی پستی یہ دو چیزیں ضروری ہیں ایک طرف علم ہو دوسری طرف قدرت ہو یہ اللہ ہی کو نصیب ہے یہ خالق کو ہے مخلوق کو اس نے نہیں دی ہیں دونوں چیزیں اکٹھی پوری الله فرمایا تھا ہم نے آپ پر وہی کی وہی کی وہی کی کس طرح وہی کی اب وہ اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے وما كان لبشر اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ان يكلمه الله کہ وہ بات کرے اللہ سے الا وحيا مگر وحی کے ذریعے سے او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے او يرسل رسولا یا بھیجتا ہے رسول کو فيوحي باذنہ ما يشاء تو وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے ما يشاء جو اللہ چاہتا ہے انه حکیم کیوں ایسا کرتا ہے وہ بہت بلند و بالا ہے اس کی شان بندہ ایک مشتق وہ اس مالک سے بات کرے اس کی کیا ہمت کیسے اس سے بات کر سکتا ہے انہو علی وہ بہت بلند ہے ورا ورا اس تک کون پہنچ سکتا ہے البتہ اس حکیم ہے اس لیے اس نے اپنی حکمت کے مطابق یہ تین طریقے رکھے پہلا طریقہ کیا اللہ وحین نہیں بات کرتا ہے مگر وہی سے اور یہ وہی کا طریقہ کون سا بغیر کسی واسطے کے بغیر کسی راستے کے براہ راست انسان کے بندے پر وہی کرتا ہے اور انسان کے دل کے اوپر وہی کرتا ہے براہ راست اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی کا طریقہ وہی کے طریقوں میں سب سے مشکل طریقہ ہے مشکل طریقہ کہ براہ راست دل کے اوپر ایک مضمون نقش ہوتا ہے اور عرض کیا گیا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی فرمایا بتایا نہیں جا سکتا بس یوں سمجھو جس طرح ایک زنجیر گرتی ہے تو ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک پتھر کے اوپر آواز آتی ہے اس طرح ہمارے دل کے اوپر ایک آواز ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک مضمون نقش ہوتا ہے جس کے بعد ہم اس کو سنانا شروع کرتے ہیں ان علینا جمع ہو ہمارے ذمے ہیں آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا ان علینا جمع ہو قرآن ہو اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ان علینا بیان ہو پھر اس کے مضمون کو سمجھانا اور اس کے رازوں کو کھول کھول کر کے بتا دینا یہ بھی ہمارے ذمے ہے براہ راست دل کے اوپر القا ہوتا ہے اور فرمایا کہ یہ سب سے مشکل طریقہ او اومور حجاب یہ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کلم اللہ موسا تکلیم اللہ نے موسا علیہ السلام سے بات فرمائی مگر پردے کے پیچھے سے کتنے پردے الامان والحفیظ وہی جانتا ہے اور یورسلا رسولہ یا بھیج دیتا ہے وہ کسی قاصد کو کسی فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ آ کر کے سناتا ہے کہ آپ کے مالک کا یہ حکم ہے اور آپ کے مالک نے یہ آپ پر کلام نازل کیا ہے یہ کلام بھیجتا ہے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں آ کر کے بتاتے ہیں یہ طریقہ بھی گراں ہوتا ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں اور دوسرے کے مقابلے میں یہ سب سے آسان طریقہ ہے اور اس میں فرشتہ کبھی فرشتہ نظر بھی آتا ہے اور کبھی فرشتہ نظر نہیں آتا اور کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے اور کبھی فرشتہ فرشتے کی شکل میں بھی آتا ہے البتہ آپ کے نے جبرائیل علیہ السلام کو جو ان کی شکل میں دیکھا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق صرف دو مرتبہ آئے گا وہ و نجمیزا ہوا میں انشاء اللہ انہوں والی الحکیم کیوں ایسا طریقہ اس نے اپنایا اس لیے کہ وہ بلند ہے انسان اس سے باتیں کرے مکہ کا ہر کافر کہتا ہے میرے پاس کیوں نہیں آتا خدا چٹھی کیوں نہیں لکھتا مجھے سامنے لاؤ خدا کو آ کر کے خدا میں بتائیے میرا پیمبر ہے ایسا آئے گا خدا یہ ہے خدا کے طریقے وہ بلند و بالا ہے تمہاری حیثیت تم اس سے بات کرو حکیم حکمت والا ہے اس لیے اس نے اپنے بندوں کو پیغام پہنچانے کے لیے یہ تین راستے رکھے وہ قزا لکھا اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کی جانب بھی وہی کی ہے کان علی بشر کسی بشر کے لیے ممکن نہیں اس کے سوا بس یہ تین طریقے ہیں جس کے ذریعے سے وہی ہوتی ہے کس پر ہوتی ہے جی سو گئے کس پر ہوتی ہے بولو نا زور سے بشر پر وہی ہوتی ہے تو جس پر وہی ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے بولو بشر ہوتا ہے تو جو بشریت کا انکار کر کے گویا وہ نبوت کا انکار کر کے وہی تو بشر پر ہوتی ہے تو جو بشریت کا انکار تو نبوت کا انکار وہ قزانی کا وہ کا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی اسی طرح آپ کی جانب وہی کی ہے انہی تین طریقوں کے ذریعے سے تینوں طریقے روح من امرنا اپنے حکم سے وہی کی ہے روح کی اور روح سے مراد وہی اور وہاں میں نے مضمون یلقی روحا وہاں آیا تھا یہ مضمون لیکن میں نے بس جلدی کلوز کیا وہیں کو روح کہا گیا کیوں اس لیے کہ روح سے انسان فوراً سوچتا ہے کہ مردہ زندہ ہوتے ہیں جس میں روح پڑتی ہے انسان مردہ ہے جن کو ہدایت نصیب نہیں جن کو جو جہالت میں گھوم رہے ہیں جن کے پاس وہی کا نور نہیں وہ مردہ ہیں وہی نازل ہوتی ہے وہ زندہ ہوتے ہیں اس لیے وہی کو روح کہا گیا مل کتاب اللہ اکبر وہی کیا چیز ہے فرمایا جب تک وہی نہیں آئی تھی ما کن تدری مل کتاب آپ نہیں جانتے تھے مل کتاب کتاب کیا ہے آپ کو ابھی ہم پڑھ چکے سورہ قصص میں ما ان یلقا الیک الکتاب آپ تو یہ امید نہیں کرتے تھے کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی آپ کو کتاب دی جائے گی ما کن تدری مل کتاب آپ نہیں جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے اب جنہوں نے یہ کہا کہ عالم الغیب والشہادہ کیا جواب دیں گے اس کو ما كنت تدريم الكتاب آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے ولل ایمان اور آپ نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے لیکن ایمان سے مراد العظم باللہ کیا نبوت سے پہلے آپ ایمان والے نہیں تھے اور آپ ایمان کو نہیں جانتے تھے ایمان نبوت سے پہلے تھا مگر کون سا ایمان تھا جو ہم نے سورہ نور میں پڑھا کہ آپ کے سینہ اطہر کے اندر نور تھا اور وہ فطرت والا نور تھا یعنی اجمالی ایمان تھا جو منتظر تھا کہ اس کو ذرا سی روشنی ملے تو پوری دنیا کو جگمگا دے وہ روشنی آپ کے پاس تھی لیکن وہ اجمالی روشنی تھی جب وہی نازل ہوئی کتاب نازل ہوئی اس ایمان کو جلا مل گئی وہ تو پہلے ہی منتظر تھا نور نور یہ تقاد قریب تھا کہ وہ جل پڑے لو لم نار نور نور وہ روشنی پہلے آپ کو تھی جب وہی کی روشنی آئی تو ڈبل ہو گئی وہاں میں نے عام انسان کی بات کی تھی جو فطرت پر قائم ہے لیکن آپ ان میں اشرف المخلوقات میں خلاصہ مخلوقات ہیں آپ تو وجہ کائنات ہیں تو آپ کو جو نور پہلے سے موجود تھا آپ کے سینے میں وہ کیسا نور ہوگا اس کی ہم کیفیت نہیں بیان کر سکتے مفسرین بس اتنا ہی کہہ سکے کہ اجمالی ایمان وہ تو سب تھا لیکن تفصیل اس کی نماز ایسے پڑھنی روزہ ایسے رکھنا زکات ایسے دینی حج ایسے کرنا یہ وہی کے بعد ولیکن جا نورا لیکن ہم نے اس قرآن کو روشنی بنایا نور بنایا یہ دیکھیے تیسرے مقام پر نور کس کو کہا گیا قرآن کو کہا گیا وہی کو جا اللہ نورا لیکن ہم نے اس کو نور بنایا نہدی بھی من نشا ہم اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں من عبادنا اپنے بندوں میں سے آپ کو ہم نے یہ نور عطا فرمایا پھر آپ کے ذریعے سے یہ پوری دنیا منور کی گئی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي لَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور آپ کو یہ نور ملا تو میں گارنٹی دے رہا ہوں مالک الملک کہہ رہا ہوں کہ اب آپ اس روشنی اس نور کے ذریعے سے جو انسانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہی کی طرف کر رہے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي اور بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں مستقیم صراط مستقیم کی جانب اس لیے کہ ہماری وحی آ چکی ہے ہماری وحی کے مطابق اور جو آپ کے پاس پہلے سے فطرت کا نور تھا اس کے ذریعے سے بھی آپ انسانوں کی صحیح رہنمائی کرتے تھے اگرچہ اجمال کی تفصیل نہیں صراط اللہ کون سا ہے صراط مستقیم صراط اللہ اللہ کا راستہ جو بندوں کو مالک سے ملائے جو بندوں کو اپنے مالک تک پہنچائے وہ راستہ اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کون ہے اللہ جس کے لیے ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اللہ سنو اللہ تصیر الامور تمام کے تمام معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں انسان کیا کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف لوٹے گا اس کی عدالت میں پیش ہوگا تو اللہ الحکم اسی کے لیے حکم ہوگا وہی فیصلہ کرے گا کیسے ملے ہوئے مضامین اس صورت کے مردوں کو زندہ کرنے والے ہلانے والے مکہ کے بیج کے دور میں نازل ہوا ہے جس میں اعلان دعوت ہو چکا ہے سب کے لیے اور یہ سب کے سامنے پیش کر کے فرمایا گیا کہ یہ دین آ چکا ہے اب جس کا دل چاہے وہ بڑھ کر کے اٹھا لے اور جو نہ اٹھائے فرمایا وہ جہنم کے لیے تیار رہے صدق اللہ مولانا العظیم